پر چلتا ہے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کامیاب فرماتے ہیں ایک فرد ہو ایک جماعت ہو ایک فبیرہ اور ایک قوم ہو ایک علاقے والے ہوں ایک ملک والے ہوں جو بھی اس پورے دین پر چل رہے ہیں اور دین کی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب ہوا اور جو دین پر نہیں چل رہے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ ان کے لیے ناکامی لکھی جا چکی ان کے لیے ناکامی ان کا مقصر بن چکی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے ہمیں ظاہری طور سے نظر آ رہا ہے بڑا ان کے پاس مال ہے بڑے اسباب ہیں چیزیں ہیں کاریں ہیں کوٹیاں ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ناکام انجام ناکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا اور اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پر چلے اللہ نے کامیاب پا دیا چاہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے چاہے وہ کمزور تھے چاہے ان کے پاس سامان نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا اور نہ ماننے والے چاہے وہ تعداد میں زیادہ تھے چاہے وہ طاقت اور قوت میں زیادہ تھے چاہے وہ ملک اور مال والے تھے اور چاہے وہ چیزوں اسباب والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام دیا قوم ہاتھ بڑی قوت والی قوم تھی بڑی طاقت والی قوم تھی مایا کہ ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی ساٹھ سات ہاتھ لمبے ان کے قد اور ایسی طاقت والے کہ درخت کو سناور درخت کو پکڑ کر ہلاتے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے ہلاتے اور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے اور ان کا نعرہ تھا من اشد ملنا ہوا ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے اللہ تعالی نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جسم دیا اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ صفت عطا فرمائی آج اللہ کو بھول گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے دن افوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حیران نبی جینا السلام کو ان کی طرف بھیجا وہ آگے دعوت دیتے رہے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ایک اللہ کو مان لو اور یا قوم عبد اللہ من الہ غیر اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کر لو اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ ایک اللہ کو ایک مان لو معبود ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ ایک ہے وہی ایک اللہ معبود ہے ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں نفع اور نقصان اور بیماری اور تندرستی زندگی اور موت کامیابی اور ناکامی ایک اللہ کی حکم ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے ساری مخلوق مل کر کسی ایک آدمی کو اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتے اور ساری مخلوق مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ پاک نقصان سے اس کو بچانا چاہیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا نقصان نہیں پہنچ سکتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ ہجرت فرمائیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منہ ہوا ہجرت فرمائیے اب ظاہری اسباب کوئی نہیں ظاہری اسباب سارے ہلاکت کے کہ اس رات کو سو آدمیوں نے کافروں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا کیا کرنا چاہیے اگر ایک قبیلے والے ایک قوم والے نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بچائیں گے تو ان کے قبیلے والے قریش ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ان سے مقابلہ کریں گے انہیں کیا سو قبیلوں کے ایک ایک آدمی کو لے کر ان کو مقرر کرو کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں ایک قبیلے والے سو قبیلوں سے کہاں تک مقابلہ کریں گے چاہے سو آدمی ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے سو آدمی ایک ناؤز باللہ ایک شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ادھر اللہ پاک کو حکم ہو گیا اللہ رب العزت اللہ الغیوب ہے سب کچھ جاننے والے ہیں دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں اللہ پاک چاہتے تو جس وقت یہ سوچ رہے تھے آپس میں بیٹھ کر اس وقت اپنے نبی کو حکم دے دیتے کہ آپ نکل جائیے آپ کے خلاف سوچ وچار ہو رہی ہے نہیں اس وقت حکم نہیں آیا کفر کو اور کافر کو اللہ پاک پورا موقع دیتے ہیں اپنے سارے جتن کر لے اپنے سارے زور لگا لے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو ظاہر ہو فرعون کو موقع دیا بہت موقع دیا بہت مہلت دی اور اللہ کے نبی حضرت موس نبی جناب علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آتی رہی نو نشانیاں اللہ کا آگے اتاری ہر نشانی آتی تھی اور جب نشانی آتی تھی اللہ کا عذاب آتا تھا تو خوشامد کرنے لگتا تھا اور کہتا تھا اے موسا آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے عذاب کو دور کر دے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں اللہ نے عذاب بھیجا خون کا پھر آن کا آدمی گلاس میں پانی لیتا ہاتھ میں پکڑتا تو پانی خون بن جاتا دودھ پیالے میں لیتا ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی کہ خون بن جاتا اور حضرت موس والے السلام کے قوم والے بنی اسرائیل اپنے ہاتھ میں لے لیتے وہ دودھ پانی کا گلاس جو خون بن چکا تھا فرعون کے فرعون کی قوم کے ہاتھ میں اب اگر بنی اسرائیل کوئی آدمی لیتا اس کے ہاتھ میں آتے پھر پانی بن جاتا بنی اسرائیل کے ہاتھ میں جو ایمان والے تھے ان کے ہاتھ میں وہ پانی ہے ان کے ہاتھ میں وہ جو ہے دودھ ہے اور جیسی فرعون کی قبیل قبطی نے آ کے پکڑا وہ پانی خون بن گیا وہ دودھ خون بن گیا اب فرعون آج بھی تھا اے موسا ہمیں اس سے بچا لیجئے اپنے رب سے دعا کریے اور جیسے ہی آپ یہ دعا کریں گے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے گا تو پھر آپ کو میں بنی اسرائیل کو کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دوں گا اور میں ایمان لے آؤں گا میں ایمان بھی لے آؤں گا اور میں دے دوں گا اپنی قوم کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں گے آپ دعا سماتے اور جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا پھر ہٹ دھرم پھر وہ یہ ضدی بھائی بتیاں بند نہ کرو بھائی اللہ کے بھائی اندھیرا ہو گیا لوگوں کو نیند آ جائے گی ادھر کی بتیاں بھی کھول دو یہ بائیں طرف کی بتیاں بھی کھول دو شمال کی طرف اندھیرا ہوگا نا پھر نیند آنے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب روشنی ہو جائے پھر بند کر دیجیے گا ادھر کی بتیاں بھی کھول دیجیے اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا ہر جگہ مینڈک ان کے بستروں میں ان کے کھانے کی جگہوں میں ان کا کھانا مین پانی لے ہاتھ میں گلاس میں مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے دودھ ہاتھ میں لے وہ مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے ان کے بستروں میں مینڈک ایک پریشانی تکلیف میں جینا مشکل ہو گیا جینا مشکل ہو گیا کمروں میں مینڈک باورچی خانے میں مینڈک برتنوں میں مینڈک کھانے کی چیزوں میں مینڈک اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو عذاب بھیج دیا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پا دے رہے اب فرعون اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ اپنے سارے ملک اور فوجوں اور پولیس والوں کے ساتھ ان مینڈکوں سے نہیں بچ سکتا ایک مینڈک چھوٹا سا جانور اس سے تنگ آ گیا اس کی قوم تنگ آ گئی اب پھر مجبور ہو کے حق مجھے سلام سے درخواست کرنے لگا ان کے سامنے حاضی یا منت خوشامد کرنے لگا اے مجھے دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مینڈکوں کے عذاب سے بچا لے ہر چیز ہے مینڈک بنی اسرائیل ایمان والے اس کو ہاتھ ملے تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور کشتی فرون کے قوم کا آدمی ہاتھ ملے تو مینڈک اللہ نے جھیل دی موقع دیا اور بعض عذاب بھیج کر اس کو تھوڑا سا موقع دیا کہ اس سے وہ عبرت پکڑ لے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ دنیا میں وجود میں آتا ہے لیکن وہ ضدی آدمی نہیں مانا تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں رات کا وقت ہے اور سو آدمی گھر کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جب اللہ کا حکم آ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ میرے بستر میں تم سو جاؤ اور یہ کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں یہ تم صبح کو دن میں ان امان جن کی جن کی امانتیں ہیں ان کو امانتیں وہ لوگ تو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کو ناؤز بندہ نقصان آپ کے شہید کرنے کے در پہ ہوئے ہیں اور حضور انہیں کی امانت کو ان تک لڑانے کا نظام کر رہے ہیں اس سے زیادہ امین اتنے زیادہ جو ہے خیر خواہ سرکاری نشاط میں یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو پہنچا کے پھر ہمارے پاس آ جانا مدینہ منورہ اب حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ حضور نے اشار فرما دیا کہ ہمارے پاس آ جانا اب یہ سارے مکے والے مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حضور نے اشار فرما دیا اب نہیں ہو سکتا یہ مجھے نقصان پہنچائے اطمینان سے لیٹ گئے آپ کی بستر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے سے نکلنے لگے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی اور زبان مبارک پہ سورہ یاسین کی آیت وجعلنا من یہ سکا سدا ومن وشی سدا ہو تو لا لاگ مٹی اٹھا کے دیکھی وہ سو کے سو آدمیوں کی آنکھوں میں چلی گئی آنکھیں ملنے لگے دیکھیے اللہ کی قدرت جب اللہ تعالیٰ ایک شخص کی ایک ذات کی حفاظت سنانے لگے فرمانے کا ارادہ ہو تو سو آدمی تلواریں لے کر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ایک مٹھی مٹی سے اللہ نے آپ کی بات فرما دی وہ آنکھیں ملنے لگے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے وہاں سے نکل کر سیدھے حضرت اور صدیق جہان جہاں گھر پہنچ گئے عام طور سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر گھر روزانہ تشریف لے جاتے تھے لیکن اس وقت جو پہنچے یہ وقت نہیں تھا آپ کے یہاں تشریف لانے کا حضرت کے جو لانا سماتی ہے کہ روزانہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے لیکن یہ وقت نہیں تھا حضرت ہو بکر جو آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کوئی اللہ کا حکم آ گیا ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے چاہ آپ پہنچے اور ارشاد میں اے او بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے مجھے عزت کا حکم ہو گیا ہے حضرت بکر نے فون پوچھا کہ یا رسول اللہ صحبت آپ کا ساتھی کون ہوگا ارشاد ہوا کہ تم میرے ساتھی ہو گئے خوش ہو گئے انتظار میں تھے اور دل سے چاہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا رفیق بنا دے میں آپ کا ساتھی ہوں یقیناً دعائیں بھی کر رہے ہوں گے اور اسی وقت کے لیے دو اونٹیاں آپ نے الگ کر کے رکھی اس چیز کو پالا تھا ایک اونٹنی میرے لیے ایک اونٹنی حضور کے لیے جب ہجت فرمائیں گے تو اس وقت سواری کی پریشانی نہ ہو دو اونٹیاں تیار ہیں آسم اللہ خوش ہو گئے اور کے آسم اللہ یہ دو اونٹیاں میں نے اس وقت کے لیے رکھی ہوئی ہیں ایک جناب کی خدمت نے ہدیہ فرمایا کہ نہیں میں تم سے قیمتن لوں گا قیمتن لوں گا یہ ہجرت کا سفر ہے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جان اپنا مال اسی لیے ہمارے بڑے مانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے جب اللہ کے راستے میں نکلے اپنا مال اپنی جان لے کے نکلے کسی اور کا مال لے کے نہ نکلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی کی قبول نہیں فرمائی حالانکہ آپ اشاع ماتے ہیں کہ جتنا مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے فائدہ پہنچایا اور جتنا ان کے مال نے نفع پہنچایا وہ کسی نے کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا اور جتنے مجھ پہ انہوں نے احسان کیے ہیں میں ہر ایک جس جس نے مجھ پہ احسان کیا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا اللہ تعالی ہی ان کو آخرت میں بدلہ کا فرمائیں گے اتنے دن کے اتنا آپ نے خرچ کیا بڑے تاجر تھے مکہ مکرمہ کے بڑے مشہور تاجر تھے لیکن دین پر حضور پہ خرچ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ بدن پہ پہننے کے کپڑے بھی معمولی سے رہ گئے بدن پہ پہننے کے کپڑے معمولی سے رہ گئے تاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بٹن کی جگہ کانٹے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے وہ بڑے تاجر مکہ مکرمہ کے بڑے تاجر اللہ کی راہ میں دین پہ خرچ کرتے رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتے رہے لیکن جب ہجرت کا موقع آیا حضور نے شاخ منایا کہ نہیں میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا یہ ہجرت کا سفر ہے اللہ کے راستے کا سفر ہے میں تم سے خریدوں گا مدینہ میں پہنچ کے میں جب اللہ کا وسط دیں گے میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا کبھی اللہ کے راستے میں دوسرے کے پیسے پہ نہیں نکلنا چاہیے اپنی جان اپنا چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ توفیق سفر حضرت اوبب صدیق رضی اللہ عنہ نے اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ نے ارادہ فرما لیا آپ کے ساتھی حضرت اوبر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا سارے مکم مکرمہ والے سارے مکہ کرموں والے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ کی جان دینے کے درپے ہیں اور جناب آپ کو ناؤز بلّہ شہید کرنے کے درپے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائیں سو آدمی آپ کو شہید نہ کر سکے اب کسی نے کہا کہ محمد تو نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کہنے لگے کیسے نکل سکتے ہم یہاں کھڑے ہوئے مجاز ہے یہاں سے نکل جائے ارے وہ نکل گئے نہیں نکلے اب جو دیوار کے اوپر سے اندر جھانکا آپ کے بستر پہ کوئی لیٹے ہوئے سو رہے وہ دیکھو وہ لیٹے ہوئے وہ دیکھو لیٹے ہوئے کچھ شخص پڑا اندر گھسے اندر گھسے جا کے چہرے پہ سے کپڑا ہٹایا دیکھا تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارنے لگے پیٹنے لگے محمد کہاں ہے مجھے کیا پتا کہاں ہے تم باہر کھڑے ہوئے ہو تم سو آدمی کھڑے ہو تمہیں بتاؤ کہاں ہے میں تو یہاں لیٹا ہوں مجھے کیا پتا کہاں ہے اب بھاگے دوڑ ادھر ادھر کہاں چلے گئے آپ کہاں چلے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے اور سیدھے غار طور میں پہنچ گئے غار میں پہنچ گئے حضرت لوگ صدیق لوگوں نے کیا کہ رسول اللہ آپ ذرا باہر ٹھہریے میں ذرا غار کے اندر کی صفائی کر غار کے اندر تشریف لے گئے سارے غار کی صفائی کی اور جتنے اس میں سوراخ وراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو کوئی سانپ یا بچھو نہ ہو اور حضور کو نقصان پہنچے سارے سوراخ بند کر دیے ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں بچا اب حضور سے آتے گیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئی حضور تشریف لے آئی اب غار کے اندر آ گئے رب العزت حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور سارے مکے والے آپ کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں ساری دنیا والے مل کر ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو اگر اللہ کا ارادہ ہو غار میں تشریف لے گئے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ آپ سے عرض کیا کہ حضرت آرام فرما لیجیے حضور آپ ایران پر حضرت بغیر صدی عالم کی ران پر سر رکھ کر لیٹ گئے حضرت بغیر صدی عالم دل میں سوچا یہ سوراخ اس کو بند نہیں کر سکا ایسا نہ ہو اس میں کوئی نقصان دینے والا کوئی ایزا دینے والا کوئی اس میں جانور ہو اپنے دوسرے پاؤں کی ایڑی سے اوپر رکھ دی اللہ کی شان اس سوراخ کے اندر سانپ تھا سانپ تھا اب سانپ نے آپ کے پاؤں میں ڈس لیا سانپ پاؤں سانپ نے ڈس لیا اب تکلیف شروع ہو گئی حضرت حضرت صدیق وزیر عنہ کو تکلیف شروع ہو گئی لیکن تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں کہ اگر میں ہلا تو حضور کی آنکھ کھل جائے گی حضور کی آرام میں خلل پڑے گا ایسے جان اثاث تھے ایسے حضور کے قربان ہونے والے تھے ہل نہیں رہے تکلیف ہو رہی ہے سانپ کا ڈسا ہوا سخت تکلیف لیکن تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے آنسو جو نکلے وہ حضور کے چہرے پہ پڑے حضور گھبرا کے اٹھے اور بکر کیا ہوا اور بکر کیا ہوا یا سوراخ رہ گیا تھا سارے سوراخ بند کر دیے تھے یہ سوراخ رہ گیا اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا تھا کسی جانور نے کاٹ لیا لاؤ دکھاؤ کہاں کاٹا ہے جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں انگلی رکھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاب مبارک نکالا اپنی انگلی سے وہاں لحاب لگا دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لحاب مبارک سے ایسی وہ تکلیف دور کر دی اور آپ کو اسی وقت اس تکلیف ختم ہو گئی اور ایسا ہو گیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اللہ نے پوری صحت آزما دی اس شام سانپ کے زہر کو اللہ نے آپ کے لوہا مبارک سے ختم کر دیا جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اچھا اب غار کے اندر دونوں حضرات تشریف فرما ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق ایک مکڑی نے غار کے دروازے پر جو اندر داخلے کا راستہ تھا اس پہ جالا تن دیا مکڑی کو کیا تھا پہلے جالا تانا نہیں اب چاہے چل رہی ہے یہ تو اللہ کی قدرت اللہ کا حکم چل رہا ہے اللہ کا نظام چل رہا ہے مکڑی جالا تن دیا اب مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان میں کھوجی بھی تھے سراغ رسا جسے آج کل کہتے ہیں کھوجی بھی تھے وہ نشان قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کل کے تو کھوجی کہتے ہیں کہ وہ کچے راستوں میں کھیتوں میں تو وہ نکال لیتے ہیں لیکن پکی سڑک پر آ جائے پکے راستے پر آ جائے تو کہتے ہیں یا ہم بے بس ہیں یا کوئی نشان نہیں ہے اب نہیں معلوم کہاں گئے ہو لیکن وہ کھوجی ایسے تھے کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ تک پہنچ گئے اور پہاڑ پر بھی انہوں نے کھوج لگا لیا اور غار تک پہنچ گئے کہ وہ دونوں یہاں غار تک آئے ہیں تک تو آئے ہیں اس کے بعد کہاں گئے یہ ہمیں نہیں معلوم غار کے اندر تو نہیں گئے اس لیے کہ غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ثابت نہ ہوتا جالا ٹوٹ چکا ہوتا اللہ نے اپنوں پردے ڈال دیے یہ خیال نہیں آ رہا کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کے غار کے اندر جانے کے بعد مغری جا نہ ہو یہ دماغ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں جالا رہی تو ہے ہم توڑ کے اندر دیکھ لیں جالے کو صاف کر کے ہم دے گے اندر نہیں یہ دماغ میں نہیں دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے دماغ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کا سارا کا سارا جم اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اب وہاں کھڑے ہوئے آپ اپنے کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک تو آئے ہیں ان کے نشان قدم یہاں تک تو پہنچے ہیں اب کہاں چلے گئے اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گا کیا آپ اپنے باتیں کر رہے ہیں حسرت حکم صدیق اللہ غاز ایسا ہے کہ اگر آدمی باہر کھڑا ہو تو غار ذرا تھوڑا سا نیچے ہے نشیب میں ہے تو وہ کھڑا ہوا غار کے اندر نہیں دیکھ سکتا لیکن جو غار کے اندر ہے اس کو باہر والے کے قدم اور پاؤں نظر آتے ہیں حضرت کیا کہ اللہ یہ کافی یہاں تک پہنچ گئے ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے یہاں تک پہنچ گئے گھبرائیں گے حضور شاخ میا اے بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اے بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اب لا تحزن ان اللہ معنا اے بکر تم گھبراؤ نہیں یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر اسی وقت ایک ایک کافر کو جو ڈھونڈنے نکلے تھے ان میں سے ایک کو پیشاب آنے لگا تو وہ غار کے منہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا حضور آئے بکر دیکھو دیکھو اگر ان کو اندازہ ہوتا کہ ہم اندر ہیں تو کبھی یہ ادھر منہ کر کے پیشاب نہ کرتا یہ تو دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرتا یہ غال کی طرف منہ کر کے پیشاب اسی لیے کر رہا ہے ان کو یقین ہے کہ غال کے اندر تو کوئی ہے نہیں اس لیے ادھر کر کے پیشاب کر رہا ہے اب وہ ڈھونڈ کر واپس چلے گئے اللہ نے اپنی مدد ظاہر اللہ نے اپنی قدرت ظاہر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاخ ہوایا کہ مکڑی کا جالا ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت گھروں میں سب سے کمزور گھر گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے مکڑی کا گھر ہے سب سے کمزور ایک تنکا لے کے آدمی اس کو پھیرے اس کا جالا صاف ہو جاتا ہے ایک تنکا معمولی سے تنکا لے کر جانا تھا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے کمزور گھر سے سب سے اونچی شخصیت کی حفاظت فرما رہے ہیں سب سے اونچی شخصیت کی جن کی تلاش میں سینکڑوں لوگ پھر مارے مارے پھر رہے ہیں اللہ ان کی بات اللہ تعالیٰ بڑے قدرت مارے ان اوہان البیوتی لبت بوجھ گھروں میں سب سے کمزور گھر سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں اچھا تین دن آپ نے وہاں قیام فرمایا حضرت اور بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بکریوں کے چرواہے کو مقرر فرمایا ہوا تھا وہ دن بھر بکریاں چلاتا تھا اور شام کو بکریوں کا دودھ دھو کر اور رات کے جب وقت چرواہے اپنی بکریاں لے کے مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہوتے تھے تو یہ چرواہا بھی اپنی لے کے کے ان ساتھ ساتھ چلتا اور تھوڑا آہستہ چلتا تھا وہ آگے ہو جاتے وہ تیز چل رہے ہوتے گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے ان کی بکریاں وہ چرواہے تیز تیز جا رہے ہوتے ان کے چرواہا تھوڑا آہستہ آہستہ چلتا حتیٰ کہ وہ آگے بڑھ جاتے یہ پیچھے رہ جاتا اور بکریوں کا دودھ نکال کر شام کو اندھیرے میں غار میں لے کے آتا یہ دونوں حضرات بکری کا دودھ نوش بکریوں کا دودھ نوش فرماتے اور حضرت عالم کے صاحبزادے دن بھر مکم کروں پھرتے رہتے گھومتے رہتے حالات معلوم کرتے رہتے اور شام کو آ کر مکہ مکرمہ کے حالات سناتے تھے مکہ مکرمہ کے حالات سناتے تھے تین دن آپ غار میں رہے اس کے بعد مایا چلو چلتے اب دیکھیے اللہ کی دوسری مدد اب جب چلے ہیں دونوں حضرات کوٹنیوں پر سوار ایک تیسرا آدمی لے لیا تھا حضرت صدیق بدیر عنہ نے راستے کی رہبری کے لیے حضرت صدیق کو لوگ پہچانتے تھے مکم کرنے کے رہنے والے پرانے بڑے تاجر اب کوئی جان پہچان والا ملتا حضرت حضر سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ دوسرے کون ہیں اور تیسرے کون ہیں تو فرماتے کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں نا یہ رہبر ہیں راہ دکھانے والے ہیں وہی سمجھتا کہ شاید یہ راستہ دکھانے والے ہیں اور ان کے کی منشا یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں یہ گمراہی سے ہدایت کی راہ دکھانے والے گمراہی سے ہدایت کی راہ دکھانے والے اسی طرح چلتے رہے اب تشریف لے جا رہے ہیں پیچھے سے ایک سوال آتا ہے اس نے جو دیکھا کہ دو سوار جا رہے ہیں کوٹوں پہ سوار ہیں او ہو یہی وہ دونوں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ تو اب وہ پیچھے سے آ رہا ہے پیچھے سے آ رہا ہے حضرت بکر نے آج یہ ہم کو پکڑنے والا پیچھا پکڑنے والا پیچھا آ گیا اب وہ پیچھے سے آ رہے ہیں اگر وہ بکر نیاز کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم کو پکڑنے کے لیے پیچھے آ گیا ہم تک پہنچ رہا ہے آپ نے پیشاب میں آنے دو آنے دو قریب پہنچ گیا جب قریب پہنچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپ کی دعا کی کہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے سراغ کے پاؤں زمین میں دھس گئے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اب بڑی کوشش کر رہا ہے اس کا سوال گھوڑے کا سوال بڑی کوشش کر رہا ہے پاؤں نہیں نکلتے سمجھ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ان کی دعا سے میں مصیبت میں پھنس گیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجیے آپ دعا کر دیجیے میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں آپ نے دعا فرما دی اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے اب اس نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں واپس چلے جاؤں گا لیکن چونکہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے زندہ یا مردہ لے کر آئے اس کو سو اونٹ انعام دوں سو اونٹ اس زمانے میں اونٹ بڑا قیمتی جانور بڑا قیمتی مال تھا جیسے آج کل ہم یہ سوچ لیں کوئی آدمی اعلان کرے جو یہ کام کر لے اتنا بڑا کام کر لے اس کو سو کاریں انعام دوں ایک کار بھی آدمی کی بہت بڑی چیز ہے چیز ہے کہ سو کار تو اس زمانے میں ایک اونٹ بھی کسی کے پاس ہو تو بڑا وہ فخر کرتا تھا کہ میرے پاس سواری ہے اور سو اونٹ کا اس نے انعام کا لالچ دیا تھا کہ سو اونٹ دوں گا اب اس سوراخا کو پھر لالچ آیا پھر لالچ آیا پھر آگے بڑھا پھر اس نے دعا فرمائی اب سلاقہ کے گھوڑے کے پاؤں پھر زمین میں دس دو مرتبہ یا تین مرتبہ اس طرح ہوا پھر آخری مرتبہ اس نے کہا کہ اے محمد اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا بلکہ صرف پیچھا نہیں کروں گا واپس لوٹ جاؤں گا اور جو اس راستے پہ لوگ آ رہے ہوں گے ان سے میں کہوں گا کہ اس راستے میں ہو کر آ گیا اس راستے پہ نہیں ہے تم کوئی اور تلاش کرو میں ان کو بھی اس راستے سے بھٹکا دوں گا آپ جو آئے تھے حضور کو ناؤز بلّہ شہید کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام چلا اللہ کا ایسا حکم چلا کہ وہی آپ کی حفاظت کرنے والے بن گئے جو آئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے انہیں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا وہ کہہ رہے کہ میں واپس جاؤں گا اور اس راستے پہ جو مجھے ملے گا اس کو میں بھٹکا دوں گا اسے کہوں گا میں آگے تک ہو کر آ گیا اس راستے پر نہیں ہے کہ اور تلاش کرو آپ نے شاید میں اے سوراخا مفہوم اس طرح سے ہے اے سوراخا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کس لگے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے صحابہ کی تو آنکھیں پھٹ گئی کسرا ابن ہرمز کسرا جو تھا اس زمانے میں حضور کے زمانے میں یہ دو بڑی طاقتیں تھیں روم اور فارس تو فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہتے تھے تو بڑی طاقتیں تھیں اور ان کا دبدبا تھا ان کا بڑا روپ تھا تو آپ اشاد پایا کہ تمہارا کیا حل ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے تو اس نے کہا کسرے اتنے ہرمز آپ نے ساتھ میں ہاں، کسرا اتنے ہرمز یعنی حال تو یہ تھا کہ اتنا خوف جان کا خطرہ پکڑے جانے کا خطرہ اور آپ اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کے آپس چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو کس طرح کے کنگن ادا فرمائے چاہتے ایسے ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب فارس فتح ہوا اور وہاں کا سارے خزانے مدینہ منورہ لائے گئے مسجد نبی میں ڈھیر لگا دیا گیا تو سراقہ ابن مالک کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے کی کنگن حضور مجھے دے چکے حضور نے آپ کو کیسے دے دیے کہ نہیں حضور نے مجھے ہجرت کے موقع پہ پر ساتھ مایا تو یہ کنگن میرے ہیں اور جب انہوں نے ثبوت پیش کر دیا تو پھر حضرت عمر حضرت عنہ نے کس طرح کے اندر حضرت شراف کو عنایت فرمائی حضور کا اس وقت کا فرمایا ہوا ارشاد آج حضرت عمر حضرت عمر ازانو کے زمانے خلافت میں پورا ہوا اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہی ہیں تو وہاں مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی اور گھر سے نکلتے ہوئے حضور نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور پھینکی اللہ نے اس سے حفاظت فرما دی سو آدمیوں کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی آنکھیں مر رہی ہیں اور حضور ان کے بیچ بیچ میں سے اطمینان سے قرآن سورہ حسین کی آگ پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے اب سراقہ پیچھے پہنچ گیا وہ دیکھ رہا ہے یہ دونوں جا رہے ہیں اور یہی ہے حضرت محمد پچھان بھی لیا آپ سے دعا بھی گرا رہا ہے اللہ اس سے اس کے شر سے اللہ ان کی حفاظت مارے میرے محترم بھائی دوست بزرگوں کرنے والے اللہ ہے اس کا ہم نے یقین بنانا ہے اس کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے دنیا میں سارے حالات اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں اللہ کے چاہنے سے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سواری میں سوار تھے تو حضور نے میں اے عبداللہ اے لڑکے تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں ان کو یاد کرو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں حد عباسانوں کے ساتھ جاتے ہیں یا پس کا اے عبداللہ تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کے عوامل کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اگر بھائی روز بزرگوں اللہ کی حفاظت کافی ہے اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا ارادہ فرما لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اردو میں ایک محاورہ ہے نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جس کی اللہ اظہار فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا اس کا پیشہ فرما دیا اللہ کی حفاظت لینی ہو اللہ کے عوامل کی اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کے ایک ایک حکم پر اپنی زندگی کو لاؤ اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اپنے خاندان کی اپنے رشتے داروں کی اپنے علاقے والوں کی ساری امت کو اس پر لاؤ کہ اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں اللہ کے پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کے دین کی بات کرو اللہ رب العزت تمہاری بات کرو شاخ میا احفظ اللہ تجد ہو تم اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے دین کی اللہ کے عوامل کی عبادت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ ہر وقت تم اللہ کے ساتھ ہوں گے ہر وقت اللہ کے ساتھ اللہ تمہارے سامنے ہوں گے جو اللہ سے مانگو گے اللہ اس کو پورا کر دیں گے تمہاری مانگ کو اللہ پورا کر دیں گے تمہاری پریشانی کو اللہ دور گھما دیں گے تمہاری ضرورت کو اللہ پورا فرما دیں گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ اور اشاعت مانا کہ دیکھو جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو بھائیوں کس سے مانگو بتا دیجیے بھائی اللہ ہی سے مانگو جب کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو بھائی اللہ ہی سے مانگو وہ رستان کا ٹائم بلّا اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو مدد کس سے مانگو بھائی اللہ ہی سے مدد مانگو رستان تھا فسٹ ٹائم بلّا جب تم مدد مانگنی ہو ایک اللہ ہی سے مدد مانگو اللہ ہی مدد مانگنے والے ہیں دیکھیے ہم ہر نماز کی ہر رگت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کی ایک آیت کیا ہے اس کی ایک آیت کیا ہے عیا کا نا و ایا عیا کا نسائن اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں مدد کسے مانگنی ہے اللہ سے اللہ ہی سے مدد لینی ہے اور اللہ ہی مدد مانے والے جس کی اللہ مدد فرمائے کوئی اسے نقصان نہیں بچا سکتا کوئی اس کو نقصان بچا سکتا <laughs> تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اس یقین کو ہم نے بنانا ہے اور اس یقین کی دعوت دے دے کر اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا یقین نکالنا ہے اللہ کے ہر غیر کا یقین اللہ کا ہر غیر ساری مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے اللہ کا حکم چلتا ہے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے زندگی موت بیماری تندرستی کامیابی ناکامی اور عزت ذلت سب اللہ کے حکم سے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر انکا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 عزت دینا چاہیں تو جھونپڑی میں رہنے والے کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو اللہ عزت دیتے حضرت موسا نبی علیہ السلام ظاہری اعتبار سے انتہائی فخر کی حالت میں ایک چوغا پہنتے تھے جن کو پہن کر اپنے قوم میں وہاں سمایا کرتے تھے اور رات کو آدھا بچھا کے آدھا اوڑھ کے سوتے تھے ایک چوغا کے پاس ایک چوغا لیکن ایک جھوپڑی رہتے تھے ہمارے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع میں شاخ مایا تھا حریشی کا حریشی موسا میری جھوپڑی جھوپڑی تو حضرت موسا نبی جینا و علیہ جی السلام کی جھوپڑی کی طرح ہے جھوپڑی میں رہنے والے ایک ہی چوکا پہلنے والے لیکن اللہ نے عزت کی ایسی عزت کی کہ دنیا میں بھی عزت عزت فرعون کے بھرے دربار میں اللہ تعالیٰ جب حکم دیا فرعون کی طرف جائیے ادھر بھی فراؤن نہ ان نہ کی طرف جائیے وہی اسے سرکشی کر دی ہے بہت سرکشی کر رہا ہے اب جانے سے پہلے کیا عرض کیا نفواب او ان اینگیفا اے اللہ ہمیں اس کا خطرہ ہے ہم فرعون کے پاس جا رہے ہیں بڑا ظالم انسان ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ذاتی کر بیٹھے یا کوئی سرکشی کر دے اللہ تعالیٰ کے جواب آیا اور لا تخوفا اسمع و ارا آپ دونوں تشریف لے جائیے آپ دونوں جائیے اور ڈریے نہیں فرعون نے کسی قسم کا خوف نہ کھائیے ڈریے نہیں یقیناً میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں جو کچھ فرعون کہے گا میں سن رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اب کچھ کرنا چاہے گا تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ کر نہیں سکتا اللہ کا ارادہ غالب ہے بڑے دربار میں جا رہے ہیں لہتے ہیں خالی ہاتھ ہیں حضرت موسا رانا بگینا وہ علی السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کے بڑے دربار میں اس کے ایک آنکھ کے اشارے سے گردنیں اڑا دی جاتی تھی اور اب تشہیر لے آ رہے ہیں پھر ان کی مجالنے کے نقصان پہنچا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کی حفاظت کا ہے ہمارے بڑے اخمایا کرتے ہیں دائی جب دعوت دیتا ہے دائی جب دعوت دیتا ہے حق بات کے طرف بلاتا ہے اللہ کے طرف بلاتا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ یہ قدرت میرے ساتھ ہے اللہ یہ قدرت میرے ساتھ ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات سے شاپ پایا تھا کہ یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں ایسی ہمارے ہر دعوت والے کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں جو میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اللہ کی بڑائی کی اللہ کی صفات کی اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی بات کر رہا ہوں اللہ میری اس بات کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یقین ہو چاہیے اور یقینی بات ہے جب دعوت دینے والے اس تصور سے دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کی دعوت میں بڑی قوت آ جاتی ہے بڑی قوت آ جاتی ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ارشاد مایا کرتے تھے یہ بات سناتے ہوئے ارشاد مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد مایا حضرت موسا اور حضرت ہارون علا نبی جناب علیہ وسط اردو کے الفاظ میں ارشاد مایا آپ دونوں جائیے آپ دونوں ڈریے نہیں یقیناً میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سن رہا ہوں پھر آن کچھ کہہ کر تو دیکھے یہ اردو کی بات ہے پھر آن کچھ کہہ کر تو دیکھے میں سن رہا ہوں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی مجال نہیں کہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکے اور پھر آن کچھ کر کے تو دیکھے میں میں دیکھ رہا ہوں یعنی کچھ نہیں کر سکتا جب میرا ارادہ یہ ہے کہ پھر آن نہ کچھ کہہ سکتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں اور نہ کچھ نقصان پہنچانے میں کچھ کر سکتا ہے تو پھر وہ ہر کچھ نہیں کر سکتا چونچے ایسے ہی ہوا فرعون بجائے کہ ناؤد باللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا جب حضرت موسا نبی جینا علیہ السلام نے اللہ کا عطا فرمایا معاوضہ دکھایا اپنی لاٹھی زمین زمین پر ڈالی اور وہ سانپ بن گئی بڑا اشتہا بن گیا تیز تیز چلنے والا سانپ بن گیا اب فرعون کو ایسا خوف ایسی دہشت ایسی دہشت اور ایسا خوف کہ وہ اٹھ کے بدرباہ چھوڑ کے بھاگا انتر کی طرف جو دوسروں کے قتل کرانے والا دوسروں کی گردن اڑانے والا آج اس کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی اور وہ دربار چھوڑ کے اندر بھاگ کیوں اس لیے تین حالات کے ساتھ اللہ ہے ان کے ساتھ کون ہے بھائی ان کے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو جس اللہ کی عبرت جس کے ساتھ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ ہم نے یقین بنانا ہے اس یقین کی محنت کرنی ہے الحمدللہ ہمارے ہمارے اجتماع میں ماشاء اللہ سب پرانے ساتھی ہیں اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہم دعوت دینے کو اپنا حرز جان بنا لیں اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیں جینا مرنا اس دعوت یاد کر لیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جو آپ کا کام دعوت کے اس کو اپنا حرز جان بنا لیں اپنے جان کے ساتھ جوڑ لیں کہیں بھی ہوں کوئی وقت بھی ہو کسی یا کس حال میں بھی ہو میں نے دعوت دینی ہے اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے آج اللہ کے بندے جو لوگوں اللہ سے دور ہو گئے ہیں لوگ جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں ان کے پاس جا جا کر ان کا اکرام کر کر کے ان کی خوشامت ملنا سماجت کر کر کے ان کو اللہ سے جوڑنا ہے اور یہ دعوت والا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے اس امت کے ذمے اللہ نے لگایا ہے اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ دعوت والا کام اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہر فرد کے ذمے مردوں کے بھی ذمے عورتوں کے بھی ذمے اور صحابہ رضی اللہ صحم کلمہ پڑھتے ہی کلمہ پڑھتے ہی اسلام لاتے ہی دعوت دینے والے بن جاتے صحابہ اس کو اپنا مقصد بنا لیتے اس کو اپنا مقصد بنا لیتے ماحول موافق ہو یا ماحول خلاف ہو وہ دعوت دینے والے ہوتے اللہ کی طرف بنانے والے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اب وہ دیوانہ وار دعوت دینے والا ستا رہے ہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور طرح طرح سے عزیتیں پہنچا رہے ہیں لیکن وہ اپنی دعوت کو چھوڑتے نہیں ایسا اللہ تعالیٰ ان کو دعوت کا چسکا صاف فرماتے تھے دعوت کا ذائقہ نصیب ماتے تھے کہ دعوت کو چھوڑتے نہیں تھے اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتے اور یہ دعوت والا کام تو ایسا ہے ہر ہر نبی نے دعوت دی ہر ہر نبی نے دعوت دی اور ہر موقع پہ دعوت دی حضرت یوسف علیہ نبی جی نام علیہ السلام جیل میں ہیں جیل میں بند ہیں جیل کے قیدی ہیں جیل کے اندر بھی وہ اللہ کے دبدارے ہیں یا صاحب ارباب متفرقون حکوم ام اللہ الواحد القہار اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں یہ تو بتاؤ کیا کئی رب متفرق رب جو ہے وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلے ہیں اور غالب ہیں وہ بہتر ہے دعوت دے رہے آپ جیل کے اندر دعوت دے رہے حضرت منہ سالانہ بھی گنا والے سلام جب جادوگروں سے مقابلے کا وقت آیا میدان میں پہنچے ہیں اور میدان میں سارے جادوگر کھڑے ہوئے ہیں اب اس موقع پر بڑا خوف کا منظر تھا ادھر اکیلے حضمت علیہ السلام سلام ہے اور ادھر جو ہے سارے جادوگر ہزاروں جادوگر اب اپنے جادو کے زور سے جادو کے زور سے ڈنڈوں اور رسیوں کو سانپ دکھانے والے میں اللہ تعالیٰ نے شاخ مایا کہ انہوں نے لوگوں آنکھوں آنکھوں پر پہ جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں جادو کر دیا ڈنڈے زمین پر پھینکے اور لوگوں کو سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ وہ سانپ بنے نہیں تھے وہ ڈنڈے ہی تھے رسیاں زمین میں ڈالی رسیا زمین میں پھینکی اور نظر یہ آ رہا کہ یہ سانپ چل رہے ہیں وہ سارے سارے وہ ساری رسیاں صاف نظر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے آنکھوں میں جادو کر دیا تھا لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ صاف ہیں حالانکہ وہ صاف نہیں تھے وہ ڈنڈے ڈنڈے ہی تھے اور رسیاں رسیاں ہی تھیں اس موقع پر جب بڑا سخت مقابلہ جادوگروں کے ہزاروں جادوگر دوسری طرف ہیں اور ادھر اکیلے حکومت اسلام ہیں لیکن اس موقع پر بھی اس خوف کے موقع پر بھی حضرت موسا علیہ السلام ان جادوگروں کو دعوت دینے سے نہیں چوکے اپنے فرض منصبی وہاں بھی ادا کیا اور ان جادوگروں کو دعوت دی دعوت دی لا پر اللہ قریباً کیا ہے ان کو دعوت دی کہ دیکھو اللہ پہ جھوٹ جھوٹ نہ مان دو وہی رقم لا پر اللہ قریباً رقم بہ آزاد بے حزاب خواب من ایک اللہ پہ جھوٹ نہ مانتا ہوں تم یہ جھوٹ دکھا رہے ہو یہ سب جھوٹ پڑے دھوکہ ہے اور جو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ خسارے میں نقصان میں چلا جاتا ہے دعوت دے رہے اب وہ جادوگر آپ کی دعوت سن کر آپ اپنے چپ کے باتیں کرنے لگے بات تو موسا کی صحیح ہے بات تو موسا کی صحیح ہے ہم جو کچھ دکھا رہے ہیں سب جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ میں باتیں کر رہے ہیں وہ سب سمجھ رہے تھے ان کو یقین تھا کہ جو ہم کچھ جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے دھوکہ ہے اور اللہ نے شاخ بنایا نا کہ انہیں آنکھوں میں جادو کر دیا اب جادوگر تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سب سانپ بن گئے یہ رسیاں سانپ بن گئی یہ ڈنڈے سانپ بن گئے لیکن سانپ کو کوئی بھی نہیں بنا یہ سارے ڈنڈے ڈنڈے ہی ہیں اور رسیاں رسیاں ہی ہیں ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا اب حضرت موسا علیہ نبی علیہ السلام کو علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ڈنڈا زمین پہ ڈالیے اب جو ڈنڈا زمین پھینکا وہ اجزا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو جو لوگ جن کو سانپ دیکھ رہے تھے لوگ ان کو نکلنا شروع کر دیا اب جادوگر جب دیکھا کہ جھوٹ اور حق واضح ہو گیا حق حق ہے اور جھوٹ باطل باطل ہے سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے فوراً جو ہے سجدے پڑ گئے اور کہنے لگے ہم تو موسا ہارون کے رب پر ایمان لیا فرعون کو جھٹا دیا فرعون سے کہہ دیا تو جھوٹا ہے ہم بھی جھوٹ دکھا رہے تھے لیکن ہزمدہ اسلام نام نے جو ظاہر کیا ہے جو دکھایا ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے فرعون نے کہا اچھا تم سب جو ہے موسا کے ساتھ مل گئے ہو میں رہا کہ حضرت موسا علیہ نبی علیہ السلام اس مقابلے کے میدان میں بھی اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہوئے جادوگروں کو دعوت دیا حضرت یوسف السلام حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں دعوت دے رہے ہیں اور حضرت موسا علیہ السلام اس مقابلے کے اس سخت وقت میں بھی دعوت دے رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کا دعوت کی فکر میں جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو راستے میں کہا ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کسی نے کہا کہ یہ دو راستے ہیں ایک راستہ میرا مختصر ہے لیکن اس میں دو ڈاکو رہتے ہیں جو اس راستے جاتے ہیں وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں دوسرا راستہ زیادہ لمبا ہے آپ نے ساتھ سنا کہ ہم اس راستے میں جائیں گے جس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں اور یہ بنواتے ہیں کہ آپ نے وہ راستہ اس لیے اختیار فرمایا کہ وہ دو ڈاکو جو ہیں ان کے پاس تو کوئی جاتا نہیں میں اس جاتے جاتا ہوں ان کو دعوت دوں گا شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چانچ ایسے ہی ہوا آپ اس راستے میں تشریف لے گئے اور جب وہ خاص موقع آیا وہ دونوں ڈاکو آ گئے آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا نہنو مہانان ہم دو آدمی وہ ہیں جن کو لوگ زلیل سمجھتے ہیں زلیل سمجھتے ہیں خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے فون جواب دیا بل انتما مکرمان نہیں نہیں تم دو تو بڑے عزت والے ہو ہمیں بھی کوئی عزت کہنے والا عزت والا کہنے والا آ گیا یہ کون ہے جو ہمیں عزت والا کہہ رہے ہیں ہم کو تو ہر آدمی ذریعہ سمجھتا ہے ہم ہماری تو ہر ایک کرتا ہے چور کی عزت کون کرتا ہے چور اگر مل جائے تو کوئی اس کو جوتے مارتا ہے کوئی چپل مارتا ہے کوئی تھپڑ مارتا ہے کوئی کوئی اور گھوسا اور کوئی لاتے وہ تو پٹ پٹ کے اس کا وہ برا ہار جاتا ہے سب اور یہاں حضور شاہ شافمانے کے نہنو محانان ہم دونوں تو ذلت والے لوگ ہیں اتحاد والے لوگ ہیں آپ نے شاہ اشاع بل انتما مکرمان تم دونوں عزت والے اللہ کے رسول کے شاد سے ان کے دل متاثر ہوئے اللہ نے کوئی ہدایت دی آپ تو ہر وقت کسی ہدایت کی فکر میں اور یہی اپنی امت کو یہی اپنی امت کو سبق سکھا گئے کہ دیکھو ایک ایک انسان کی فکر کرنا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے ایک یہودی کا لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا چند دن نہیں آیا حضور نے پوچھا بھائی وہ عالیہ لڑکا صحابہ نے رسول اللہ بیمار ہے اب حضور کو یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ اب کی موت آ جائے اور کلنا پڑے بغیر نیت چلا جائے فوراً اٹھے اس یہودی کے گھر جانے کے لیے اس بچے کی ہدایت کی امید میں ہر وقت حمد امت کی ہدایت کی فکر آپ کو حمد امت کی ہدایت کی فکر اس کے گھر تشریف لے گئے وہ بچہ بیمار تھا اور لیٹا ہوا تھا آپ اس کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے شفقت کے تھا شفقت اور محبت ہمدردی اور خیفائی نے اور بڑے پیار سے اس سے کہا اے لڑکے تم لا الہ الا اللہ کہنا لا الہ الا اللہ پڑھ لو خوش قسمت تھا اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے باپ کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی ورنہ یہود تو دشمن تھے حضور کو ہر وقت تکلیف اٹھانے کی ذکر میں رہتے تھے بچہ خوش قسمت تھا باپ کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی باپ نے کہا افر اب القاسم اردو کی کنیت تھی ابو القاسم اس لیے کہ آپ کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا ابو القاسم آپ کی کنیت تھی اس یہودی نے کہا افر اب القاسم کہ جو حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں ان کی بات مان لو اطاعت کر بچے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اب حضور اس کے پاس سے اٹھے اور اس کے گھر سے نکل رہے ہیں اور زبان مبارک پہ کیا ہے الحمد للہ من النار سب تعریف اللہ کے لیے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو میرے ذریعے سے دو کی آگ سے بچا لیا دو سے کی لیا میرے محترم بھائی دوست بزرگوں ہر وقت آپ کو یہ فکر ہر وقت آپ کو یہ غم جی کہ میری امت دو کی آگ سے بچ جائے ناکامی سے بچ جائے اللہ تعالیٰ نے شاخ مایا فمن بہت خرل جن کا فخ تھا کہ جو دو سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب آپ تو لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانے والے جنت کی طرف بلانے والے اور جو ناکامی کی جگہ دوزخ اس سے اس سے بچنے کی دعوت دینے والے دوزخ سے بچ جاؤ اور اعمال کرنے والے بن جاؤ اعمال کرو گے ایمان کے بعد نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لیں گے اور جنت میں جانے والا بنا دیں گے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے نماز کے پڑھنے والے بن جاؤ نماز کو قضا نہ کرو جیسے رات کو ہمارے ملک خرشید کہہ رہے تھے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ملا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا وہ تو واپس آتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام کی بار بار فرمانے پر آپ تشریف لے گئے نو مرتبہ تشریف لے گئے پچاس سے پانچ نمازیں رہ گئی پھر کہا پھر فرمایا کہ آپ اور جائیں اور کم کرا لیں میں نے اپنی امت سے بہت تجربہ کیا ہے آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھنی بھی اس کے لیے مشکل ہو اب تو میری سے بھی شرم آئی ہے شرم آتی ہے اتنی مرتبہ چلا گیا ہوں اب تو پانچ رہ گئی میری امت پانچ نمازیں پڑھ ہی لے گی حضور کو یقین تھا اب تو پانچ رہ گئی پانچ نمازیں پڑھنی کون سی مشکل ہے میری امت تو پانچ نمازیں پڑھ ہی لے گی آپ کو یقین تھا کہ میری امت نماز ہی چھوڑے گی پانچ نمازیں صرف پانچ نمبر اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمارا فیصلہ بدلا نہیں کرتا اب آپ کی امت کے لیے پانچ نمازیں ہیں لیکن اجر پچاس کا ملے گا پڑھیں گی پانچ نمازیں آپ کی امت پڑھے گی پانچ نمازیں اور اجر ملے گا پچاس اور نماز ایسا قیمتی تحفہ ایسا بڑا تحفہ کہ آدمی نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والا بن جائے آج ہم نے یہ سیکھا نہیں ہمارے محترم حاجی عبد الحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ہماری بیرون جانے والی جماعتیں سال کی سات مہینے کی لائبریری آتی تھی مہانا مشورے میں ان کا تفقت ہوتا تھا تو حاجی صاحب باز مایا کرتے تھے کہ بھائی ان جانے والوں سے پوچھو یہ سال اور سات ماہ کے لیے جانے کا ارادہ کر کے اور یہ تفقت کرانے کے لیے آئے ہیں ان سے پوچھو ان کو نماز پڑھ کر نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے اپنی ضرورت پوری کرانی آ گئی کہ نہیں آئی یہ ہے یہ ہے نماز اتنا بڑا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے نماز اتنا بڑا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے کہ جب آدمی کو ضرورت ہو دو رکعت نماز پڑھے اللہ سے لے لے اللہ سے مانگے اللہ کی ضرورت پوری کما دے دشمن کا خطرہ ہو دو رکعت نماز پڑھے دشمن کا خوف ہے اللہ سے نماز پڑھ کے مانگ رہا ہے اللہ اس کی حفاظت دشمن سے اس کی حفاظت مانگے دشمن سے اس کی حفاظت جو ضرورت ہو دو کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو جو پریشانی ہو دو کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو بیماری ہے دو کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے حضور تشید ابو ریرا کیا ہوا رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اٹھ ابو ریرا نماز پڑھ اس لیے کہ نماز میں شفا ہے ابو ریرا اٹھو نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں شفا ہے ایسا قیمتی تحفہ ایسا قیمتی عمل وہ نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والے بن جائے آج ہم نے یہ سیکھا نہیں یہ سیکھا نہیں ورنہ مسلمان کی زندگی اتنی آسان اعمال کرتا چلا جائے کہ ایمان کے بعد نیک عمل کرتے کرتے اللہ کا خاص بندہ بن جائے اللہ سے لینے والا بن جائے اور نماز امید کر کر کے ایسی نماز بنا لے اپنی نماز ایسی بنا لے کہ دو رگت پڑھ کے اللہ سے پیسے کروا لے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروا لیں اور اگر دو نماز پڑھ گئی اللہ کے سے فیصلہ نہیں ہوا پھر دو رقط نماز پڑھ لے پھر کوئی ظاہر نہیں ہوا اللہ کا فیصلہ پھر دو رقط نماز پڑھے حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک باغ تھا بارش سے سیراب ہوتا تھا جو باغ کا رکھوالا تھا جو باغ کے رکھوالی کے رکھا ہوا تھا وہ غلام آیا اور کہا کہ حضرت ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور آپ کا باغ سوکھ رہا ہے میں بہت اچھا بار میں تشریف لائے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور غلام سے کہا کہ دیکھو آسمان پہ کہیں بادل نظر آ رہا ہے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی غلام نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی بادل نظر نہیں آ رہا میں بہت اچھا پھر کھڑے ہوئے پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر دعا مانگی پھر غلام سے کہا کہ دیکھو اسے پھر دیکھا اور کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا میں بہت اچھا اب ہم جیسا کوئی ہو تو اول تو دعا کے لیے توجہ نہیں ہوتی کیا تدبیر کروں کیا کروں باغ سوکھ رہا ہے پانی کے کیسے آدمی ہم تو یہ تدبیر سوچتے ہیں اور وہاں کیا تھا اس اللہ سے لو جو مسبب الاسباب ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اب تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر دو ڈور نماز پڑھی پھر دو کا نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر غلام سے دعا مانگی اور غلام سے کہا اب دیکھو دیر تک دعا مانگتے رہے غلام نے جس جب چاہو تو نگاہ دوڑائی اس نے کہا کہ وہ دور آسمان کے کنارے پر دور آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل ہے چھوٹا سا بادل اور اس نے یہ بھی کہا چھوٹا سا بادل ہے پرندے کے پر کے برابر پرندے کے پر کے برابر سمایا بس بس بس اللہ رب العزت اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائی یقین تھا ظن عبدی بھی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے یعنی جیسا میرے ساتھ یقین رکھتا ہے میں اس کا ویسی معاملہ کرتا ہوں ان کا یقین تھا اللہ دیں گے اور نماز کے راستے سے دیں گے یقین تھا اب تھوڑا انتظار کیا وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا کیا باغ کے اوپر چھا گیا اور برسنا شروع ہو گیا اب اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا کہ اس پہ سوار ہو کر جاؤ اور چاہو تب دیکھ کر آؤ یہ بارش کہاں کہاں تک ہو رہی ہے بارش کہاں کہاں تک ہو رہی ہے وہ غلام بہت جلدی واپس آ گیا بہت جلدی واپس آ گیا اور آگے اس نے کہا قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جہاں جہاں تک آپ کے باغ کی حد ہے وہاں وہاں تک بارش ہے جہاں باغ ختم بارش بھی اللہ سے مانگا اپنے باغ کے لیے مانگا اللہ سے مانگا اپنے باپ کے لیے مانگا اللہ نے مایا باپ کے احتاف دیا جیسا یقین رکھیں گے دعوت دے دے کے اپنے یقین کو بنائیں گے دعوت دے دے کے اپنے یقین کو بنائیں گے اللہ کے ہر غیر کے یقین کو دل سے خوش کر کے صاف کریں گے اللہ رب العزت کے یقین کو دل میں اتاریں گے اللہ کرنے والے ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اپنی نماز کی کریں گے آج ہم نے اپنی نماز پر محنت نہیں کی اپنے کپڑوں پہ محنت کی درجی کے پاس جاتے ہیں ایسے سینا آپ سین ایسی ہو گریبان ایسا ہو اس کے چارج کتنے بڑے ہوں ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں اس کو اور نماز کیسی ہونی چاہیے نماز میں قیام کی حالت میں میری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے اور نماز میں میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے میرا رکو کیسا ہونا چاہیے کہ سر اور کمر اور سرین ایک ایک سطح پر ہوں سر جھکا ہوا نہ ہو کمر اونچی اونچی بھی نہ ہو سر کمر اور شریر تینوں ایک ہی سطح پر ہو رکو کیسا ہو حضور کا رکو کیسا تھا حضور کا سجدہ کیسا تھا حضور کا تشہد کیسا تھا اب اپنی نماز محنت کریں جب ہم یقین اپنے دل کا یقین بنایا ایک اللہ پاک کی ذات حالی پر اپنے دل کو جمایا اب یقین بنایا اب اس یقین کے ساتھ اب نماز پڑھیں گے اور نماز کی حالت وہ مایا سلو کمار سمونی اسلی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز ہو بہ ہو جیسی نماز ہو اب یہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو ایک تابعی ہے صحابی تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں پانی ختم ہو گیا اب عرب کے ملک میں پانی ختم ہو جائے تو پھر اب تو موت ہے وہاں تو کوئی نہر نہیں کوئی چشمہ نہیں کوئی کنواں نہیں لیکن وہ تابعی تھے صحابہ کے کی یافتہ تھے اٹھے اور دوڑ کے نماز پڑی اور اللہ پاک سے دعا مانگنی شروع کی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اس وقت تک دعا ختم نہیں کی جب تک کہ اپنے کانوں سے زمین کے پھٹنے اور اس میں سے پانی کے ابلنے کے آواز اس میں سے مانگ اللہ اب ہر چیز سے قادر ہیں چاہے تو بادل کے بادل بھیج کے بارش برسا کے ان کی ضرورت پوری پا دے پانی پہنچا دے اور چاہے تو زمین کو پھاڑ کر اس میں سے چھپا نکال دے ان کی نماز ایسی تھی نماز پڑھ کر اللہ سے اللہ سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کروا لیا کرتے تھے اپنی ضرورت پوری کروا لیا کرتے تھے حضرت انس نے اللہ سے مانگ کر بادل منگوا لیا اور بادل کے ذریعے اپنے باپ کو شراب کروا لیا حضرت مسلم خولانی تابعی ہے نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے زمین سے پانی نکلوا لیا آج بھی اللہ آزمانے والے ہیں عادیت آپ ماننے والے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی لمی ازل والے یہ لال قیوما ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے حج قیوم رہیں گے ان کی ذات میں ان کی صفات میں کبھی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی آئے ہم بگڑ گئے ہمارا وہ مانگنا ختم ہو گیا اللہ سے لینا ختم ہو گیا جب پورے دین پر اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والے بن جائیں گے اور اس دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بندے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بجائے تبلیغ ہوئی حدیث کی اور ہم پڑھتے تھے تعلیم اکثر دولت کرنے میں تشریف لائے حضرت عائشہ حایث کے حجرے میں اور ماتی ہیں ہماری اما جان بہت ذہین تھی بہت سمجھدار تھی ماشاءاللہ اللہ چہرہ دیکھ کے سرکار کا چہرہ دیکھ کے پہچان دیا کرتی تھی چہرہ دیکھ کے پہچان دیا کہ حضور کے چہرہ انور پہ ایک خاص اثر دیکھا تو سمجھ گئی کوئی خاص بات پیش آئی ہے تو خاص بات پیش آئی ہے سمجھدار لوگ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پہچان لیتے ہیں اس آدمی کو غصہ آ رہا ہے یہ آدمی اپنے معمول کی حالت میں ہے تو ماتی ہیں کہ حضور کے چہرے انور پہ ایک خاص اثر دیکھ کے میں نے محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی حضور نے گھر میں کسی سے بات نہیں فرمائی عضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے ممبر میں تشریف فرما ہوئے فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی کیا اشار ہوتا ہے اشار پر ارشار مایا اور مایا کہ لوگوں لوگوں تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو بری بات سے روکتے رہو یعنی دعوت والا لوگوں کو اچھی باتیں سے بلانا اور بری بات سے روکنا دعوت والا کام کرتے رہو اللہ جل اللہ جل جلال کو ارشاد ہے کہ تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو اس سے پہلے یعنی اگر تم نے کام نہ کیا جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے اس کام کو نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مدد چاہو اور مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں بس یہ کو یاد شاہ فرمائے اور ان بس سے نیچے تشریف لیا جب کسی بات کو اہمیت سے بتانا ہوتا تھا جب کسی بات کو اہتمام سے بتانا مقصود ہوتا تھا تو بس وہی بادشاہ فرمائی اس کے ساتھ کوئی اور بادشاہ نہیں فرمائی تو یہ اتنی اہم ہے کہ حضور کے چہرہ انور پہ خاص اثر آ گیا اس کی وجہ سے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خالی یہی بادشاہ فرما کر ممبر سے نیچے تشریف دیا لوگوں اللہ جل جلال کا اشارے جس کو آپ ارشاد مانے کہ اللہ کا ارشاد ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو لوگوں کو اچھی بات بلاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں تو دعوت والے کام کے ساتھ اللہ کی مدد کے وعدے جو آج کی قبولیت کے وعدے جو آج کی قبولیت کے وعدے اب علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنی نماز کو بنائیں علماء سے پوچھ پوچھ کر مسائل معلوم کر کر کے اپنے کاروبار کو حضور کے طریقے لائیں اپنے کاروبار کو حضور کے طریقے لائیں اپنے گھریلو زندگی گھر کے اندر کی زندگی گھر سے باہر کی زندگی ایک ایک عمل میرا حضور کے طریقے کے مطابق ہو اللہ کے حکم کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق ہو کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کیسے کرنا چاہیے بعض دفعہ تھوڑی سی غلطی سے آدمی کی حلال کمائی بھی حرام بن جاتی تھوڑی سی غلطی سے ترتیب صحیح نہ کیا کرنے کی وجہ سے حرام کمائی بھی حرام بن جاتی ہے اور صحیح طریقے سے کرنے والا بن جائے صحیح طریقے سے کمائی کرنے والا بن جائے حرام کمائی بھی حلال بن جاتی ہے تو علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنی کمائیاں اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے پھر اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگ کے پوری کرنے والے اپنی نماز پر محنت کی اپنے کاروبار پر محنت کی اپنے بازاروں میں محنت کی تاکہ ہمارے بازار بھی مسجد کا نمونہ بن جائیں جیسے مسجد میں آ کر لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور حضور کے طریقے سے پورا کرتے ہیں ایسے ہمارے بازار بھی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے والوں کے بازار ہوں اور حضور کے طریقوں میں چلنے والوں کے بازار ہوں حضرت عمر اللہ البرحان بازار میں تشریف لے جاتے تھے اور بازار میں چکر لگاتے تھے اگر کسی اجنبی آدمی کو کسی نئے آدمی کو بازار میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے مسجد میں خرید و فروخت کے احکام سیکھ لیے ہیں تم جو ہمارے بازار میں آ کے بیٹھ گئے ہو تم نے بے و شرا کے خرید و فروخت کے احکامات سیکھ لیے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو درہ مارتے اس کو وہاں سے جاؤ پہلے مسجد میں جا کے احکامات سیکھو پھر ہمارے بازار میں آؤ پہلے جا کر مسجد میں جا کے خرید و فروخت کے احکامات سیکھو آج ہم اس کے ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ہمارے اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ میں کاروبار کس طرح کروں کاروبار کس طرح کروں کہ میرا کاروبار حلال طریقے سے ہو اور جو اللہ تعالیٰ حلال مال میں برکت آپ ماتے ہیں حرام سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے ایک بالٹی پانی پاک صاف پانی ہے ایک بالٹی بھری ہوئی ہے پاک صاف پانی سے تھوڑا سا پیشاب کے چند قطرے اس میں گر جائیں سوری بالٹی کے پانی ناپاک ہو جاتا ہے کہیں سود کی رقم لے لی کہیں رشوت لے لی سارا کاروبار متاثر ہو گیا تھوڑا سا حرام مال مل گیا اس میں سارے حلال وہ سارے حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے سارے حلال بھی ڈوبتا ہے تو علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے اپنی کمائی اپنا کاروبار اپنی کھیتی باڑی اپنی ملازمت اپنے سارے شغل جو ہیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اسی طرح ہر حال میں ہر حال میں اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں کیا میاں از اذکرکم از ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میں تم کو یاد کروں گا کتنی بڑی بات ہے ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ ہمارا ذکر کریں اللہ رب العزت جو اللہ ہے ساری کائنات کے رب ہیں وہ ہمارا ذکر کریں اللہ اکبر کہیں بادشاہ کی مجلس میں کہیں صدر کی محفل میں میرا نام آ جائے اچھا میرا نام وہاں لیا گیا تھا اچھا میرا نام وہاں آیا تھا لو جی بڑا خوش ہوتا ہے صدر کی محفل میں جی وزیر صاحب کے وزیر صاحب کی مجلس میں میرا نام بھی لیا گیا تھا بڑا خوش ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہے اللہ کا ذکر کریں اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ خود اس کا نام لے کے اس کو یاد کرتے ہیں بس قرون ہی اکر تم اور تم میرا شکر ادا کرو اللہ کی نعمت ہی نعمت انسان پر ہے سر سے لے کے پاؤں تک آدمی کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں فرمایا ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے اسی لیے جب صبح کو اٹھتا ہے جب صبح کو سو کے اٹھتا ہے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑ سارے کے سارے جوڑ اس کو صحیح سالم اس کو واپس کر دیا اللہ رات کو سونے کی دعا کیا ہے اللہ بسم کا اموت ہوا یا اللہ آپ کے نام لے کر میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں یعنی یہ سونا یہ موت کی بہن ہے کہ آدمی سو جاتا ہے آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں کان ہوتے ہیں سنتا نہیں زبان ہے بولتی نہیں تو یہ جو موت کی بہن نیند تھی سو گیا نیند میں چلا گیا اب جب اٹھتا ہے دعا پڑتا ہے الحمد للہ احیانا اہیانہ بادماں اماتنا مشہور سب تعلیم اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کر دیا اب یہ گویا کہ اس کو زندگی نہیں زندگی ملی ہے تو یہ تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ جوڑ اللہ رب العزت نے اس کو صحیح سالم واپس کر دیا سارے جوڑ محفوظ ہر جوڑ کے بدلے سب کا واجب صحابہ عام طور سے غربت فقر کی حالت تھی یا رسول اللہ ہر روز تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کے دینے کی ہم نے کون طاقت رکھتا ہے اب اشاعت مایا کہ نیکی کا حکم کرنا سب کا ہے برائی سے روکنا سب کا ہے راستے سے کسی مسلمان کو جو ہے مسکرا کے دیکھنا سب کا ہے اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کانٹا وغیرہ ہٹا دینا یہ بھی سب کا ہے سب کے اور ان سب سڑکوں سکوں کا بدلہ بن جاتا ہے چاش کے وقت کی دو رکت نماز چاش کے وقت کی دو رکت نماز حضرت شکیل بقیر اللہ نے جو چیزیں بتائی تھیں اس میں شاخ پایا تھا کہ روزی کی برکت ہم نے چاش کی نماز میں پائی قبر کی روشنی تحجد کی نماز میں قبر کی روشنی تحجد کی نماز میں اور روزی کی برکت چاش کی نماز میں تو دو رکت نماز تین سو سات سموں کا بدلہ بن جاتے ہے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں اور اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے ہر ہر وقت کے اور ہر ہر موقع کے ہر ہر وقت کے ہر ہر موقع کے جو مصنون اعمال ہیں ان کو ہم مصنون اعمال کو کرنے والے بن جائیں صبح جب تحجد میں حضور اٹھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اور کیا عمل کرتے تھے فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے آپ ہاں سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں سب چیزیں موجود ہیں آپ کا عمل موجود ہے آپ کی دعا موجود ہے اپنی امت کو آپ نے بے سہارا نہیں چھوڑا آج امت نے وہ امال چھوڑ دیے وہ دعائیں چھوڑ دی طرح طرح کی مصیبت میں امت گر گئی اب لوگ بےچارے دعائیں کرانے آتے ہیں کہ جی میری بچی پہ جادو کا اثر ہو گیا مجھ پہ جنات کا اثر ہے میرے بیٹے پہ جنات کا اثر ہے میرے گھر میں جو جادو کا اثر ہے بچائے ہوتے روتے پھرتے ہیں جب مصنون اعمال اور مصنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو میں بھائی دوست بزرگوں پھر شیطانی اثرات اور شیطانی اثرات اور جادو کے اثرات اللہ حفاظ فرمائے اب ایک دیکھیے نا ایک دعا ہے حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے مسلمان ہو گئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھ رہا ہوتا تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گڑھ بنا دیتے تھوڑی سی دعا ہے تین چار جملے ہیں بہت بڑی دعا نہیں ہے تین چار جملے ہیں آؤ بھی اس لیے یہاں شروع ہوتی ہے وہ دعا ہے اب جادو کا توڑ کیا ہے ہمیں سکھا دیا پاک کی آیات اور حضرت دکھا دیا دعا اور اسی طرح مال کی عبادت حضرت ابو ایک آدمی آیا کہ حضرت آپ کے محلے میں آگ لگ گئی آپ کا گھر جل گیا کہ میرا گھر نہیں جلا دوسرا آیا تو گھر جل گیا نہیں جلا تیسرا آیا اس نے کہا کہ جی محلے میں آگ لگ گئی سارے گھر جل گئے آپ کے گھر کے پاس آ کے آگ بجھ گئی مجھے یقین تھا اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان مال کی حفاظت فرماتے ہیں آج صبح کو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جان کی حفاظت مال کی حفاظت جی آج سے حفاظت شہر سے جادو سے حفاظت جنات اور دشمنوں سے حفاظت ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس وقت زمین میں سب جنات رہتے تھے جنات زمین میں آباد تھے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بھیج دیا اب جب انسان نیک عمل کرتے ہیں اعمال کرتے ہیں اور حضور والے طریقے اپناتے ہیں جنات سے محفوظ رہتے ہیں ورنہ یہ امال وضو آئے نہیں کرتے عضو آئے دعائیں نہیں پڑھتے پھر جنات شریر جنات جو ہیں وہ آتے ہیں پھر آ کے ستاتے ہیں تبھی سے بچاتے ہیں تو قصور تو اپنا ہے حضور اپنا ہے حضور والے اعمال اور حضور والے طریقے ہم نے چھوڑ دیے اب ہم جو پریشانی آتی تو روتے پھرتے ہیں اپنا پہلے خود کر دے جو خود ہم نے برا کیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں حضور کیا سنت اعمال چھوڑ دیے حضور کی مصنون دعاؤں کا اہتمام نہ کیا اب کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کریں اپنے آپ کو ملامت کریں حضور نے جو دعائیں شاہ فرمائیں صبح کے وقت یہ دعائیں پڑھو ان عالم نے فوایا اب یہ جو اہتمام کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت عادل کرسی کا اہتمام ضروری ہے ہر فرض نماز کے بعد تو آدھل کسی کے بارے میں شاخ مایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آد کسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے جانے میں صرف موت حائل ہے ادھر مرا ادھر سیدھا جنت صرف آد کسی کے اتمام سے اور جو کام کرے گا امال کا اور دعاؤں کا جی ہمارا حسبی اللہ اللہ تو وہ رب العرش العظیم یہ سات دفعہ صبح کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی ضرورتوں کے اللہ تعالیٰ ضامین ہو جاتا اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا مانتا اللہ پورا مانتا اور اس سے بھی آسان مایا کی جو آخری تین صورتیں سورہ قرب اللہ احد اور رب الناس سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ تین صورتیں جو آدمی تین دفعہ صبح کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تین صورتیں اس کی ہر ضرورت میں کافی ہو جاتی ہیں دونوں روایتیں آتی ہیں ایک روایت میں تخصی کا بالکل شعین اور ایک روایت میں یکسی کا بالکل شعین اگر یا کے ساتھ ہے تو اللہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتے ہیں اگر تا کے ساتھ ہے دو روایتیں آتی ہیں تو اس میں یا تا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کہ ان تین صورتوں کا پڑھنا تمہارے لیے ہر چیز میں کافی ہو جائے گا کتنا آسان شریعت اللہ کا عظیم عین فطرت کے مطابق اس پر عمل کریں گے اس پر چلیں گے ہماری بھی پوری ہو رہی ہے دشمنوں سے حفاظت ہو رہی ہے ہاں، کے آپ ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہ دعا کا اہتمام نہ کرتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدا بنا لیتے اب دعائیں دشمن سے حفاظت ہاں، شریر جنوں سے حفاظت جادو سے حفاظت مار جان محفوظ اب یہ حمال کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ محفوظ اور پھر کوئی ضرورت پڑے گی دو نماز پڑھ کے اللہ سے رو رو کے مانگا اللہ نے پوری سما دی مسلمان تو ایمان والا نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والا وہ کے دین پر چل رہا ہو پورے دین پہ حال کر رہا ہو اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہو اعمال اختیار کیے تقوی والا ہو ہواس میا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان نوا اور مایا محیط مایا اگر تم صبر کرو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ جو کفار اور یہ باطل والے یہ کافر اور مشرق اور باطل والے ان کا مکر ان کے جائے مکر اور ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے لا یور شیئا ان کا مکر ان کی سازشیں اگر تم نے صبر کیا کوئی تکلیف آئی اس میں صبر کرو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اگر تم صبر کرو گے اور تخمہ اختیار کرو تب وہ تک ہمارا سب یہ ہے دشمنوں سے عبادت کے لیے احمد ہے میں لائے ظلم کم کئی تم شعی ان کے مگر ان کی سازشیں تم کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے لائز الحکم اور خالی لائز الحکم فرماتے تب بھی بات پوری تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن مایا شی بھی معمولی سے بھی نقصان نہیں پہنچے گا تو جو حفاظت کے راستے ہیں وہ ہم اختیار کریں اعمال کریں صبر کریں اور تقوی اختیار کریں اعمال کریں اردو والے جو کی زندگی کو لائیں اللہ رب العزت ہماری دشمنوں سے جان شریر جنات سے جادو سے اور ہر غلط چیز سے اللہ ہماری بات اور اللہ کی بات کافی ہے اللہ کی بات کافی ہے جب اللہ اس بات فرماتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا باقی اتنی بات ضرور ہے اتنی بات ضرور ہے کہ اسباب اختیار کرنے سے کوئی روکتا نہیں اسباب کے اطلاع کرنے ہیں یقین اللہ سے رکھنا ہے اب چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی اسی پر حفاظت کے اوپر کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے جو اٹھارہ ہلتے ہیں ان سب کو یہ درخواست کی تھی ان سب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ جتنے ساتھی بھی اجتماع میں آئیں وہ مہربانی بنا کر ہر وقت اجتماع میں وہ منہ پر پٹی جو ہوتی جس کو ماسک کہتے ہیں وہ پہنے رہے میں جو یہاں پر آیا ممبر پہ میں نے مجلے کو دیکھا تو اکا دکا پہنے ہوئے تھے ہماری جو ادارے والوں سے جو بات ہوئی تھی وہ اجتماع کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا اور یہ خطرہ ہے کہ بیماری نہ پھیل جائے ہمارا تو یقین ہے کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور دور بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن بھائیوں اسباب بھی حضور نے اختیار ہیں یہ کوئی منع نہیں ہے یہ کوئی توقل کے خلاف نہیں ہے جیسے ہمارے ہمارے شعرا والوں نے ہمارے مشرے والوں نے آپ ادا کی خدمت میں آپ کے مشرے والوں کو عرض کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو اجتماع میں آنے والوں سے کہیں کہ فاسٹ سے بیٹھیں جو ان سے ہمارے معاملہ طے ہوا تھا اور انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ تبلیغ والے جو ہم کہیں گے یہ مان لیں گے یہ ماننے والے لوگ ہیں تین باتیں انہوں نے کہی تھیں ادارے والوں نے ہمارے جو ادارے والے دیکھ بھال کرنے والے انہوں نے کہا تھا ایک تو اپنے مجمے سے کہیں کہ یہ ماسک پہن کے رکھے مجمے میں دوسرا یہ کہ مل مل کے نہ بیٹھے اسی لیے آپ کو معلوم ہے ترکیب بنائی تھی کہ بارہ بارہ کی جماعت آئے اور جہاں پر چوبیس کی جگہ ہے وہاں بارہ ٹھہرے دو جماعتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں ایک جماعت ٹھہرے تاکہ سے اور اسی طرح بات یہ تھی کہ بکھر بکھر کے رہیں مل مل کے نہ ہو اسی لیے بات ہماری مسئلے میں آئی تھی کہ نماز تو اکٹھے پڑیں گے لیکن پھر ذرا الگ الگ ہو کے بیٹھیں گے درخواست یہ ہے آپ رات کا اہتمام فرمائیں کہ اجتماع گاہ میں وہ پٹی لگا کر ماسک پہن کے رہے ہم نے انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ بھی اجتماع کرنے ہیں آئندہ بھی ہم نے جوڑ کرنے ہیں اور سارا مجمع ہمارا جمع ہوگا اگر آپ ہم وقت اجتماع نہیں کریں گے تو کس منہ سے ان سے کہیں گے جی ہمیں ہم اجتماع کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے اجتماع نہیں کرو ہم اجتماع کریں گے جی مجمع جمع ہوتا ہے دین کی بات سنتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ لوگوں میں دین کے دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا لوگوں میں سے برائیاں ختم ہوں گی نیکیاں وجود میں آئیں گی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان سے وہ کہیں گے آپ کا اجتماع ہوا اور آپ کے اجتماع میں آنے والوں نے ہماری بات کو تو عمل نہیں کیا اس لیے درخواست یہ ہے مل مل کے نہ بیٹھیں الگ الگ ہو کے بیٹھیں اور بکھر کے رہیں اور ماسک لا کے رکھیں ہر وقت ہاں نماز پڑھنی ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ بعض بار نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے نماز جس سے پہلے بھی لگایا ہوا ہو نماز اس کا اہتمام سامان ہے درخواست ہے آپ جیسے ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تھا ہمارے جو ہمارے جو اپنے شورا والے انتظام کرنے والے ہیں بڑے انہوں نے زور سے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اور خود انہوں نے کہا ان کی آپس میں مشاورت ہوئی آپس میں ادارے والوں کی ان سب نے کہا کہ نہیں ان کے اجتماع کی اجازت دیجیے اجازت دیجیے اس لیے کہ تبلیغ والے ماننے والے لوگ ہیں جو ہم ان سے جو ہم ان سے کہیں گے یہ مانیں گے درخواست یہ کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ بچائیے آپ کریں گے نا بھائی تمام انشاءاللہ خیر عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ایسا ماحول بن جائے کہ ایک دوسرے پر اظہار کرنے والے ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ کا ماحول تھا خود بھوکے رہ کر انفسہم ولو علا بہم وسوتا کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے چاہے خود ان کو بھوک ہو چاہے ان کو خود ضرورت ہو اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کمایا کرتے تھے ہمارا ایمان والوں کا مسلمانوں کا معاشرہ ماحول ایسا ہونا چاہیے ہمارا کون سا شہر ہے ہمارا کون سا گاؤں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا یہاں پر دین زندہ ہے یہاں کے ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا ہے کون سا معاشرہ کون سا گاؤں حالانکہ الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے صحابہ کی طرح صحابہ مایا کرتے تھے کافروں سے تو مسلنا ہمارے جیسے ہو جاؤ ان کی عملی زندگی سر سے لگے پاؤں تک سر سے لگے پاؤں تک پوری دین کے مطابق پوری شریعت کے مطابق اور وہ برملہ پایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی دیکھ لو ہماری زندگی دیکھ لو ہماری جماعت بھی فرانس کے ملک میں پرانی بات ہے وہاں ایک پادری آئے جو بڑے گرجے کے پادری تھے جن کے کئی پادری کئی گرجے ان کی اس میں دیکھ بھال میں تھے اس کے بڑے تھے وہ اور جماعت سے آ کر کہا کہ میں چار سال سے قرآن پاک اور اسی طرح اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں دل سے یقین کر چکا تھا کہ دنیا میں اس وقت حق مذہب کوئی ہے تو اسلام ہے حالانکہ وہ لسانیت کے پادری تھے بڑے تھے اور کئی گرجوں کے ذمہ دار لیکن جب میں کتابوں کو بند کر کے باہر دیکھتا تھا تو مسلمانوں میں وہ زندگی مجھے نظر نہیں آتی آپ کی جماعت آئی تو میں چپکے چپکے تین دن سے آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا میں نے آپ کی ہر چیز کو دیکھا آپ کے مل کے بیٹھ کے کھانے کو دیکھا آپ کے آپس میں سونے کو دیکھا آپ کے آپس میں کسی ساتھ سلوک کو دیکھا تو مجھے وہ اسلام کی جھلک نظر آئی آج میں قدمہ پڑھ کے مسلمان ہوں صحابہ یہ حال تھا صحابہ پورے دین پر چلنے والے صحابہ پورے دین پر چلنے والے وہ دین کو چھوڑتے نہیں تھے ہر حال میں دین پر عمل کرنے والے ہیں اور برمرف مارا کہتے تھے کون بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ ہم ایسی محنت کریں ہم ایسی محنت کریں کہ ہماری مسجدوں کا ماحول ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے بازاروں کا ماحول ہماری عدالتوں کا ہمارے اسپتالوں کا جی یعنی صحابہ کے بازار ان کی مسجدوں کی طرف صحابہ کے بازار ان کی مسجدوں کی طرف سے جیسے مسجد میں صحابہ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا اللہ کا خوف ہوتا تھا اور اللہ کے حکم پہ چلنے والے اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے مسجد میں چلتے تھے اس پر ایسے ہی بازار میں بھی اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے طریقوں پر ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی یہ نہ ہو کہ دکان کے باہر ایک آدمی کھڑا کیا ہوا ہے آپا یہاں جاؤ بازی یہاں یہاں بہت اچھی چیزیں ہیں بہت نئی ویرائٹی کیا کیا الفاظ بولتے ہیں دوسرے دکاندار سے کھینچ کے اپنے برت اور پہلے کیا ہوتا تھا جب اسلامی معاشرہ تھا وہ غیر مسلم آئے دیکھنے کے لیے اور جا کے ان سے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے سب چیزیں بتا دیں اس کی یہ قیمت اس کی قیمت اور جب اس کے بعد جب وہ کہ اچھا بھائی چیزیں نکال دو میری ایک درخواست دکاندار نے کہا وہ کیا ہے کہنے لگے یہی ساری چیزیں اسی قیمت پر میرے برابر دکاندار کے پاس بھی ہیں مہربانی کر کے آپ اس سے لے لیں بھائی کیوں ہم تمہارے پاس آئے ہیں تم سے ہم نے سودا کیا ہے تم سے بھاؤ تاؤ کیا ہے تم سے لیں گے کہ نہیں ہم میں مسلمان ہوں ہم سب مسلمان ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جات بکری ہوئی ہے میرے پاس گاہ آئے ہیں میرے بھائی کے پاس کوئی گاہ نہیں آیا آپ اس سے لے لیں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ معاشرہ تھا اپنے بھائیوں کی ہمدردی کہ میری بھی آج ہو گئی ہے مجھے اتنا نفع مل گیا ہے میرے بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا ان گاہک کو وہاں بھیج دوں تاکہ ان کو بھی نفع مل جائے مسلمان تو یہ ہوتے ہیں مسلمان یہ ہوتے ہیں اب ان کی بات پوری کر لوں یہ بات چھوڑ گئی یہ دو آدمی غیر مسلموں نے بھیجے تھے ان کے بڑوں نے یہ مسلمان تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی مہارت بھی نہیں ہوتی ہمارے بڑے بڑے ماہر فوجیوں پر یہ غالب آ جاتے ہیں ہر جگہ مسلمان چھا رہے ہیں ان کے اندر ہے کیا جب یہ داخل ہوئے سرائے ڈھونڈ رہے تھے سرائے میں پہنچے بات چیت کر لی اور اس کے بعد سرائے میں سامان رکھا اب کھانے کے لیے جب بات چیت کی کھانا منگوا لیا کھانا کھا لیا پیسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ جی آپ کے تین دن کے پیسے تو میرے پاس آ گئے بھائی کیسے ہمیں یہاں کوئی جانتا نہیں نہیں جب آپ یہاں شہر میں داخل ہوئے تھے اور سرائے ڈھونڈ رہے تھے تو یہ سرائے آپ نے پسند کر لی اس کے قریب میرے کھانے کی دکان تھی ایک رئیس نے آپ کو دیکھا اس نے کہا کہ یہ نو وارد ہے باہر سے کہیں سے آئے ہیں اور مجھے تین دن کے کھانے کے پیسے آپ دونوں کے دے دیے ہیں آپ ہمارے تین دن کے مہمان ہیں آپ کو کوئی پیسے دینے کی جو کھانا چاہے آپ کھا لیں آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں تین دن کے بعد کھا لیں گے تو پھر آپ کو دیکھیں گے وہ حیران رہ گئے ایسے اخلاق ان کے اب بازار میں گئے تو وہاں یہ ہوا بازار میں گئے تو وہاں یہ ہوا اور اس طرح کا بات اب میں کر رہا تھا ہمارا معاشرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے مسلمانوں کے ہر عمل سے دین نظر آتا حضور کی سنت حضور کی زندگی کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا مسلمان جھوٹ سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی جھوٹ سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی تاجر سچا تاجر امانت جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے اگر کسی اس اس کے کے مال میں اس کے کپڑوں اس کے چیز میں نقص ہے تو گاہک سے کہتا ہے یہ یہ نقص والی چیز ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہے اور یہ بے نقص یہ بے عیب چیز ہے یہ صحیح ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے اب جو آپ نے لینا لے لو یہ نقص والی لینی ہے تو اس کی قیمت کم ہے اور یہ لینی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے جھوٹ نہیں بولتا التاجر صدوق الامین سچا تاجر سچ بولنے والا امانت دار کس کے ساتھ ہوگا تھا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ انبیاء علیہ اس کا ابھی ان کی تجارت بھی ان کی آخر بنا رہی ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے اس نے اللہ کے حکم کو دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ رہا ہے اب کھی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے کوئی غلط چیز میں نہیں کر رہا کوئی حرام پیسہ اس میں شامل نہیں کر رہا بیج لینے کیا حلال پیسے سے بیج لے کے آ رہا ہے اور پھر جب وہ فصل ہو جاتی ہے تو اس کا عشر نکالتا ہے وہ آتو حق یوں یوم حسابی جس دن کھیت کاٹو اسی دن اللہ کا حق اس نے نکال لو عشر نکال لیا اب یہ کھیتی اس کا ہر کہتے ہیں اگر کوئی کوئی پرندہ کوئی جانور سے کھیتی میں سے کھا لے گا اس کو سخت احتواب ملے اور یہ کھیتی جب تک کھڑی رہے گی اور یہ اللہ کا ذکر کرے گی کھیتی والے کو اس کا ثواب ملے اب یہ ہمارے بازار ہماری کھیتیاں ہمارے ہر شعبۂ زندگی ہمیں آخرت اللہ سے آخرت بنانے والی اور دین پر چل کر اللہ کو حاضر کرنے والی مسلمانوں کا معاشرہ مسلمانوں کی زندگی دین کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق اور ایک ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی دیکھ لو میری گھیروں زندگی دیکھ لو گھر سے باہر کی زندگی دیکھ لو آج تو سے پوچھے کہ یہ تقوی کیا ہے کہ جب کہیں گے تقوی کی تعریف فلاں مصنف نے بڑی اچھی تعریف کی انہوں نے یہ لکھا ہے فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے فلاں صحابی نے تقوی کی تعریف میں یہ فرمایا ہے اور صحابہ تقوی کے عملی نمونہ تھے صحابہ توکل کے عملی نمونہ تھے صحابہ اور پاک دامنی کے عملی نمونہ تھے صحابہ عفت اور پاک دامنی کے عملی نمونہ تھے توکل کے عملی نمونہ تھے تقوی اور تحاد کے عملی نمونہ تھے ان کا ان کے زندگی میں ان کے جسم میں ان کی روح میں جسم کے جسم کے بال بال میں اللہ کے حکموں پہ آئے نبی کے طریقے پیوس سے ان کے بال بال سے اسلام جھلکتا تھا پھر غیر مسلم ان کی زندگی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے میرے مختلف بھائی دوست بزرگوں ہم ایسی محنت کریں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کی خیفاہی ایک دوسرے پر کی ساتھ جی ایک پر کی ساتھ وہ تو مرتے مرتے اپنی پیاس دبا کر اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے اس کو پلا دو حالانکہ سخت پیاسے ہیں سخت پیاسے ہیں مشہور واقع ہے تینوں شہید ہو گئے تیسرے تو پانی پہنچنے پہلے شہید ہو گئے پہلے نے پانی نہیں پیا دوسرے نے پانی نہیں پیا اپنے بھائی کی طرف متوجہ کر دیا اس کو پہلے بتا دیا ایسا ان کے اندر رچ بس گیا تھا اسلام اسلام ایسا رچ بس گیا تھا میرے بھائی دوست بزرگو ہمارے معاملات ہمارے معاملات اسلامی معاملات ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کب زندہ ہوگا یہ معاشرہ ہمارے پرانے کے اندر بھی زندہ نہ ہوا تو یہ کب زندہ ہوگا جو پرانے جنہوں نے وقت لگا لیا الحمدللہ وقت لگا لیا اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی مددوں کو دیکھ لیا کیسے اللہ نے خرچوں میں برکت دی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ نے خرچ میں کیسے برکت دی اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ دیکھ کر بھی پھر اپنے کاروبار میں آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں اپنے کاروبار میں آ کے معاملہ خراب کر دیتے ہیں جس کے پیسے دے رہے ہیں اس کو دے نہیں رہے بتائیے کتنے نقصان کی بات ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں پایا کہ جو آدمی کسی سے قرض لے مثال کے طور پر قرض لے اور اس کا دینے کا ارادہ ہو پکا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض کے ادا کرنے کا انتظام کر دیتے خاص طور سے اگر دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تو قرض دیتا ہے اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں قرض لے رہا ہوں لیکن جب تشکیل واپس آؤں گا آتے ہی جلد سے جلد میں قرض ادا کر لوں گا اللہ تعالیٰ غیر سے اس کے لیے اس کے قرضے کے ادا کرنے کا انتظام کرتے ہیں ہمارا معاشرہ ہمارے معاملات ہمارے ہمارے رہن سہن پڑوسی کے کیا حقوق ہیں کاروبار کر رہا ہوں تو کاروبار میں جو پڑوسی دکاندار ہے اس کی کیا حقوق ہے بالکل حق حقا ہر والے کو اس کا حق دو مجھ سے مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ تمہارا حق کسی نے ادا کیا کہ نہیں کیا مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمہ جو حق تھے وہ تم نے ادا کیے کہ نہیں أعطي كل ذي حق حقه يا ظنوا بالمؤمنين خيرا واتهموا انفسكم مؤمنين کے بارے میں اچھا گمان رکھو بدگمانی نہیں ہمیشہ اچھا گمان مومین کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اپنے آپ کو متحم کرو میری غلطی میرا قصور آپ مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو نہیں نہیں ویسے نہیں کہہ سکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کو سننے میں کچھ کوئی کمی گئی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے سننے میں غلطی ہوئی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہمارا مسلمان بھائی ہے اپنے آپ کو متحم کرو مومین کے بارے میں اچھا کمال رکھو تو کیا مایا مل کو پاک واہ احسن ماہ من مل اخلاق سکھا کر گئے ہیں زندگی دے کر گئے زندگی دے کر گئے جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو آج تو ایسے جیسے کو دیتا اگلے کا کا نہیں نہیں وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم سے توڑ رہا ہے تم اسے جوڑو اور جو تم پہ ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے معاف کر دو وہ آفو امن ظلمت اور تیسری بات اس سے بھی سخت وہ کیا کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر یہ اسلامی معاشرہ ہم کہاں چلے گئے اسلامی معاشرے سے ہم کتنی دور چلے گئے معاملات میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہم کیا غیر مسلموں کو دیکھ کر ان کے دیکھ کو چلنے والے بن گئے ہیں جیسے غیر مسلم کاروبار کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں جیسے غیر مسلم باطل والے اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہم بھی کر رہے ہیں نے ہمیں میں کیا فرق ہوا نہیں مسلمان تو اسلام کو دیکھ کے چلتا ہے مسلمان سنت کو دیکھ کے چلتا ہے چاہے اس کا نقصان ہو جائے اس کا نقصان نماز کا وقت آ گیا ادان ہو گئی اب میں سودا نہیں بیچوں گا اب تو اللہ کے منادی نے آواز دے دی اللہ کے منادی نے بلا دیا اب میں نے کاروبار نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے بھائی اذان ہو گئی ہے نماز کا وقت قریب ہے میں آپ دکان بند کر کے مسجد جا رہا ہوں چاہے تو آپ بھی میرے ساتھ نماز کے چلیے اچھا تو یہ کہ آپ بھی نماز پڑھ لیجیے اور اگر آپ کو کوئی جلدی ہے آپ نے کوئی آپ کا ریل کا وقت ہے جہاز کا وقت ہے کوئی بات نہیں آپ کسی اور سے لے لیجیے میں آپ کو دینے سے معذور ہوں اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے ان کو میں سامان بیچوں گا اتنا نفع ہو جائے گا مجھے اس نفے کی پرواہ نہیں نفع دینے والے اور روزی دینے والے تو کون ہے بھائی روزی دینے والے تو اللہ ہے ان الحر رضا دل مکین یقیناً اللہ ہی روزی دینے والے ہیں گم آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا روزی تو وہاں سے آتی ہے جب میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا اللہ تعالیٰ مجھے غیر سے فیصلہ فرمائیں غیر سے جیتا اعمال میرے معاملات صحیح ہو میرے معاشرت صحیح ہو رہن سہن صحیح ہو ہر حق والے کا حق دے رہا ہوں اللہ حضرت مقدار اجلا آن ضرور پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے بیٹھے ہی تھے تو بل میں سے چوہا نکلا لا کے گینارا شرکی سونے کی تشویش لا کے ڈال دی کیا ہے معاملات معاشرت ٹھیک سنت میں عمل کرنے والے اللہ غیر سے ضروری تاخمان تیرہ شفیاں ایک ایک کر کے لاکر سے ڈال دی آخر میں لال رنگ کی تھیلی جس میں آخری شفی تھی وہ بھی کھینچتے ہوئے لایا کے ڈال دی جو کچھ میرے پاس سرمایہ تھا سب دے دیا سب اشبی اٹھا کر تھیلی میں ڈالی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے پوچھا تم نے بل میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تھا کس نے مجھے کیا بتا میں تو پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا وہ لماف ہیں کہ حضور نے اس لیے پوچھا تھا کوئی آدمی اگر خود کوشش کرتے کہیں سے مال مل جائے خزانہ مل جائے تو اس کا کچھ حصہ بیت المال میں جمع کرانا ہوتا ہے وہ مسئلہ بتانا چاہ رہے تھے آپ لیکن جب انہوں نے کچھ نہیں کیا میں انہوں نے تلاش کیا تو بغیر من حیث جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو عطا فرما دیا مایا یہ مال تمہاری حلال ہے اللہ نے وہ روزی تم کو دی ہے جو تقے پہ ادا میں شاخ مایا اللہ مقرجہ کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتے ہیں آج کاروباری پریشانیاں آتی ہیں کاروباری مشکلات آتی ہیں کیا مایا تقوی اختیار کرو ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالے ہم راستے ڈھونڈتے ہیں اس طرح میں بہانہ بنا لوں گا اس طرح میں اس کو چکر دے دوں گا اس طرح کر لوں گا میرا کام بن جائے گا نہیں نہیں تک میں اختیار کرو اللہ تمہارے لیے ہر تنگی سے آسان نکالیں گے وہ اور میں نہ روزی ادا ماتے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ گمان نہیں آپ سب پرانے حضرات ہیں وقت گائے میں اجتماع بلایا بلائے انہیں کو ہے درخواست یہ ہے اپنے معاملات اپنی معاشرت اپنا رہن سہن اور اپنے ساری زندگی اسلامی معاشرہ ہونا اسلامی طریقے کے مطابق پوری زندگی اسلامی طریقے کے مطابق ہمارے دن اسلام کے اوپر چلتے ہوئے ہماری راتیں اسلام کے ساتھ گزرے تاکہ کل جب ہماری موت آئے کل جب ہماری موت آئے اللہ کے سامنے ہم سلوک روح ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلوک ہوں دنیا والوں کے لیے نہیں اپنے کاروبار کے لیے نہیں اللہ کے لیے اللہ لیے ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جب موت آئے گی کہا جائے گا یا النفس المطمئنہ ارجعی الى مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی زندگی ایسی گزار کر آئے جس سے اللہ خوش ہو گئے اللہ راضی ہو گئے اب موت کو کیا کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ مطمئن نفس والا نفس جی اپنے رب کی طرف چلی ہے آپ بھی خوش ہیں اللہ نے آپ کو خوش کر دیا تو میرے بندوں میں چلے گا اور میں جنت میں چلے گا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اصل کامیابی تو یہ ہے چار پیسے کما لیے جھوٹ بول کر سود لے کر رشوت لے کر یہ تو تباہی آنے والا ہے یہ یہ مال تباہی آنے والا ہے مایا حلال مال میں اگر تھوڑا سا حرام مل جاتا ہے یہ حرام حلال کو نہیں ڈوبتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا بڑا کمال کر لیا میں نے جھوٹ بول کے میں نے دانا لے لیا جی سود لے کے زیادہ لے لیا رشوت لے کے زیادہ لے لیا افسوس سر افسوس تو نے زیادہ لے لیا اپنے جو حلال مال تھا اس کو بھی تباہ کر دیا وہ بھی اپنی مصیبت بنا لیا تم نے پاک صاف پانی میں چند قدرے پیشاب پہ ڈال کر سب کو ناپاک کر دیا تھوڑا مال حرام کا ملا کر حلال مال کو بھی نے جو ہے تباہ کر دیا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا کوئی جذبہ نہیں لوگوں کو دکھانا نہیں یہ میرے میرے اللہ کا معاملہ ہے کسی غریب پہ ہم کسی غریب پہ احسان کر رہا ہوں کسی غریب کو اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں اللہ کے لیے مایا ایسے خرچ کرو دائیں ہاتھ سے خرچ کرو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ اپنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور دوسرے انسان کو کیسے پتا چلے اللہ کا معاملہ ہے اللہ کی راہ نے خرچ کیا مایا ایک دو گے دس ملیں گے من الذي الله قرض فيضاعفه له بھل كثيرا کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ کی راہ میں کر رہا ہے اللہ کو قرض کون دینا اللہ قرض کی کیا ضرورت لیکن یہ اس کو قرض سے تعریف میا قرض سے اشاط مایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہو یتیموں مسکینوں بیواؤں پہ خرچ کر رہے ہو ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہے ہو کوئی غریب بیچاری عورت ہے اس کی بیٹی جوان ہے اس کے بعد الزام نہیں ہے اس کی شادی کرنے کا ہاں۔ آپ نے خاموشی سے اس کی شادی کا بندوبست کر دیا رشتہ ہے لیکن الزام نہیں ہے اور بچی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ماں اس کی رو رہی ہے میں کہاں سے لاؤں تیری جو ہے شادی کا سامان خاموشی سے جو ہے اس نے سامان کا سارا انتظام کر دیا بچی اپنے گھر چلی گئی ماں بھی دعائیں دے رہی ہے بچی بھی دعائیں دے رہی ہے اللہ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ایسے خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو بائیں ہاتھ سے پتہ چلو اللہ جاننے والے اللہ جاننے ہر روز سورج نکلتا ہے سورج کے دائیں طرف ایک فرشتے سورج کے بائیں طرف ایک فرشتے دائیں طرف والے فرشتے دعا کرتے ہیں رب بھی آتی کی منفی اللہ کی طرف سے مکرف میرے دعا کرتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں آپ کے راستے میں غریبوں پہ مسکینوں پہ یتیموں پہ دیواؤں پہ اور آپ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں مال کو جوڑ ڈوڑ نہیں لگتے مال کو دبا کے نہیں لگتے خرچ کرتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلا تھا ہر روز سورج نکل رہا ہے دائیں طرف والے فرشتے کی دعا کر طرف والے فرشتے دعا پر دعا کر رہے ہیں رب بھی ممسکن طلب اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے مال کو جمع کے مال جمع کیے جا رہا ہے اور سوچ سوچ کے اتنا مال جمع ہو گیا اتنے پیسے ہو گئے اتنا بیلنس ہو گیا فرشتے پر دعا کرتے ہیں اے اللہ جو اپنے مال کو روک کے رکھ رہا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے تباہ کر اب بتائیے دین پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے اور دین کو چھوڑنے میں ناکامی ہی ناکامی چاہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مشاہدہ کر رہا ہے کہ واہ اتنے پیسے بڑھ گئے اتنے مال زیادہ ہو گیا لیکن حقیقت میں یہ تو سارے مال کو تباہ کرنے والا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کر جو مال نے بڑھایا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کر جو مال نے بڑھایا ہے یہ باقی مال کو بھی تباہ کر دے گا میرے بھائی دوست کو ایک ایک مسلمان پر دہشت کرنی ہے یہ میری ذمہ داری ہے پوری امت کی فکر پوری امت کا غم دنیا بھر میں اپنا تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کا غم میرے دل میں ہو اور سب کی ذمہ داری میں سمجھ رہا ہوں دن میں ان پر محنت ہو اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہوں دن میں محنت ہو اور راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک سے مانگنا اور اس کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکل کر اللہ پاک کے راستے میں نکل کر ایک ایک مسلمان سے محنت کرنی ہے اس کو اللہ سے جوڑنا ہے اس کو مسجد والا بنانا ہے اس کو نماز والا بنانا ہے وہ اپنی زندگی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنا لے حضور کے طریقے کے مطابق بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چین سکون دیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ شخصیات پہنچی من عمل او حیاتا فوجن جھوٹ نہیں بولا رشوت نہیں لی سرود نہیں لیا نیک عمل کیا سچ کے ساتھ کاروبار کیا اور حلال طریقے سے کمایا پایا کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو اپنی شاد بنایا البتہ ضرور بس ضرور تین تاکیدوں کے ساتھ شاد اللہ رب العزت نے اللہ کا اشاد بھی کافی تھا اللہ کا شادی کافی تھا اللہ اب تین پا رہے ہیں البتہ ضرور بھی ضرور ہم اس کو حیات طیبہ عمدہ زندگی اچھی زندگی دیں گے اور یہ وعدہ دنیا کا ہے نیک اعمال عمال پر مال کے بڑھانے پر چیزوں کے زیادہ کرنے پر اسباب کے زیادہ کرنے پر نہیں نیک عمل پر من عمل صالحا من ذکر او انسا وہ مومن کہاں چلے گئے ہم کہاں رہ گئے اسلامی معاشرہ حضور کی سنتیں اللہ ہماری زندگی اچھی کر دیں گے بچوں کی اللہ پاک بہترین تربیت فرما دیں گے فلاں اللہ حیات طیبہ البتہ اس کو ہم عمدہ یہ دنیا کا وعدہ ہے البتہ اس کو ہم حیات طیبہ عمدہ زندگی اچھی زندگی کا فما دیں گے وہ نزی اللہ یہ آخر کا وعدہ البتہ ضرور بے ضرور ہم اس کو اچھے عملوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے آخر دنیا بھی بن گئی بھی بن گئی آج دین کو چھوڑ کر اور دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنے پاؤں پہ ہم نے خود کو ہاری ماری اپنا نقصان خود کیا ہے دین کو چھوڑ کر دین کے خلاف چل کر اور دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنا نقصان خود کیا ہے اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں بندوں کو نہیں پتا بندوں کو نہیں پتا یہ اللہ سے اور معاملہ اللہ پاک سے ہے زندگی بناتے بھی اللہ ہے اور زندگی کے بگڑنے کا فیصلہ بھی اللہ کیسے ہاں ہوتا ہے زندگی کے بگڑنے کا فیصلہ بھی اللہ کیسے ہوتا ہے میرے بھائی دوست بزرگوں بس یہ طے کر لیں کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لانی ہے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے کوئی مسلمان بھی دین کے خلاف نہ چلے جی ہمارے بازاروں میں ہمارے سڑکوں پر ہمارے گھروں میں گھروں سے باہر کوئی بھی بورڈ ایسا نہ ہو کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف حضور کے طریقے کے خلاف اب کتنے بورڈ لگے ہوتے سڑک کے کنارے بے حیائی والے بورڈ یہ اسلامی معاشرہ ہے یہ ہماری کمی ہے ہم خود دین پر نہیں چل رہے تو لوگوں کو ہمت ہو رہی ہے کہ ایسے ایسے کام کرتے جب ہم خود دین پر چلنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس چیزوں سے بچا لیں گے جہاں کہیں ہمیں کوئی بے کی چیز نظر آئے میں فون استغفار کروں اللہ سے معافی مانگوں یا اللہ یہ میری کمی ہے میں نے محنت کر کے وہ معاشرہ نہیں بنایا میں محنت کر کے مجھے مسلمانوں کو اس پر نہیں لایا آج میں آ کے یہ دیکھ رہی ہوں یہ بے حیائی کے منظر کھلے سڑکوں پر اور بازاروں میں یہ بے حیائی کے منظر نظر آ رہے ہیں یہ میری کمی اپنی طرح منسوخ کریں اور رو رو کے اللہ سے مانگے اپنی محنتوں کو بڑھائیں ہدایت دینے والے اللہ ہیں لیکن محنت تو میری ہو قربانی تو میری ہو اپنے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور نہ بچھونا بنائیں کہ جیوں گا تو اس کام کے ساتھ اور مروں گا تو اس کام کو کرتے کرتے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے اس کام کو اپنا حرض جان بنا لیں اپنی جان سے چھپکا لیں سفر میں ہوں حضر میں ہوں گھر میں ہوں باہر ہوں جہاں کہیں بھی ہوں میں دائی ہوں اللہ کی طب بلانے والا ہوں اللہ کی طب بلانے والا ہوں یہ میرا کام ہے یہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ کرتے کرتے میں اللہ سے ملوں گا کل مرنے کے بعد اپنے اللہ کے حبیب سے ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھ سے میں اللہ سے مل کے خوش ہو رہا ہوں گا اللہ مجھ سے مل کے خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کے سور مجھ سے مل کے خوش ہو رہے ہوں گے <laughs> یہ میرا وہ امتی ہے یہ میرا وہ امتی ہے جو میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کھپا دی اپنے سوچنے سے قربان کیے اپنے خواہشات کو قربان کیا اور اپنی زندگی دین کے مطابق اور دین کی محنت کرنے میں اپنے بچوں کو جدائی برداشت کی گھر والوں کی جدائی برداشت کی اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی سے لگا دی آج اس کی قربانی کا بدلہ اللہ سے دلواؤں گا میں حضور شاخ تو میرے بھائی دوست بزرگوں اس کا آگم فرما لے اس کے طے فرما لیں کہ ان شاء اللہ تعالی ہم نے اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے موت تک کرنا ہے کون کون اس کے تیار ہے بھائی سب تیار ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ موت تک اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد پر ہر چیز کو قربان کیا جاتا ہے مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا تو دعوت والے کام کو حضور والی مبارک محنت کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں کبھی کاروبار سے مقابلہ آ گیا ایک طرف کاروبار کی ضرورت ایک طرف دعوت والے کام کی ضرورت کاروبار کو پیچھے کروں گا دعوت والے کام کو آگے کروں گا اس پر رب العزت راضی ہو کر اس کے لیے دنیا کر کے کامیابی کے اللہ فیصلے سمائے اور اسی طرح یہ بھی عظم فرمائے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جاؤں گا اس کے لیے کون کون تیار ہے ان شاء دیکھیے دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے جیب کے بلبوتے پہ نہیں جاتا سے اللہ غیب پہ یقین ہو اللہ غیب سے انتظام فرما غیب پہ یقین ہو اللہ غیب سے انتظام فرما ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے اور پوری دنیا میں اس کام کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ کہہ اللہ کہہ دیجیے انشاءاللہ ان شاء اللہ اس کام کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے ہر مسلمان سے نیت کرنی ہے ہر مسلمان حضور کے کام والا بنانا ہے انشاءاللہ اب درخواست یہ ہے دنیا بھر میں جانے کے لیے ایک ایک سال اور ساتھ ساتھ ماہ کون کون سے بھائی تیار ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں ایک ایک سال اور ساتھ ساتھ ماہ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے پوری دنیا میں جانا ہے انسان کوئی ملک نہیں چھوڑنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو سارا مجمع کھڑا ہوگی چند کے علاوہ چند کے علاوہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تصویر رکھے تصویر رکھے اپنے اپنے اپنے ذمہ دار ہیں